اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے جس چیز کی کامیابی کو جس بات کی کامیابی کو ضرورت ہے وہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کرنے والے یقین میں ڈال دیتے ہیں اور دوسرا پہلے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ذہن میں کوئی سوال کوئی شکار ہوتا ہے اس کا جواب اس کی دھیان میں موجود ہوتا ہے اس لیے اگر دھیان توجہ سے سنا جائے گا تو ذہن کے سارے سوالات اور اشکالات ختم ہو جائیں گے علیحدہ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ پیدا ہوتا ہے سامعین کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بیان کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک عام مقاضے ہوتا ہے عوامی خطیب اور ایک مدرس ہوتا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے عام جو خطیب ہوتے ہیں سامعین سن رہے ہوں یا نہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن مدرس آدمی ہوتا ہے سامعین کی توجہ ہو تو وہ کچھ کہہ سکتے بنا ہے اس لیے آپ مدرس کی پوری توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جہاں کے بعد سوال جواب کی نشیب بھی ہوگی اگر ضرورت ہوگی تو ان کی لیکن ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ تحریری طور پر سوال کی شراب دے گی زبانی سوال ہی کریں گے چیٹ میرے پاس موجود ہے تو آپ چیٹ لے کر اس تنقید کر وہ دیں گے تو اس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 کرام بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبی جینا السلام کو پیدا فرمانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے بطور مہمان جنت میں رکھا انہیں جنت میں رکھنے میں جو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھیں ان میں ایک حکمت یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اس سے فائدہ یہ بھی تھا کہ انسان جنت کا ماحول دیکھے تاکہ اس سے جنت کی رغبت ہو اور دوسری بات اس سے جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ حضرت اعظم علیہ نبی نے علیطلام کو جو زمین پر اتارا گیا پرانے مجید میں الله يرحمه اوپر والے کا فائدہ کر لیں وہ آواز سے باہر جائے گی ہاں تو آواز سمجھا چل جائے گا اس کے ساتھ باندھ کے اس کو قریب کر لیں وہ بہتر نہیں یہ سمجھا اللہ تعالیٰ نے بتایا نے حضرت اعظم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو زمین پہ اتارا تو زمین پہ اتارنے کی ظاہری وجہ جو بنی ہے کہ جس رفت سے منع فرمایا گیا تھا اس رفت کا پھل انہوں نے اشتہاری غلطی کی بنیاد پر کھا لیا اب یہاں سے ایک بات میرے اور آپ کے لیے جو سمجھنے کی بڑی اہم ہے کہ حضرت اعظم علا نبی سے پھل کے کھانے میں اشتہاری غلطی ہوئی تفصیل کی گنجائش نہیں کہ ان کی علاجی غلطی نہیں تھی اشتہاری غلطی تھی اشتہاری غلطی کے باوجود جنگل سے باہر آنا پڑا اور جو یہاں علاجی غلطی کرے گا وہ جنگل سے جیسے تو ایک بات یہ ہے یہ جہاں سمجھتے ہی ہے جب حضرت اعظم علیہ نبی علیہ صاحب السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ کا بات بتانے نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فہما یا کی ہوگن سمجھداری خدا یا خوف نالی عالمی بلا عملہ کہ آپ جب زمین پر تشریف لے جائیں گے تو میری ہدایات آپ کے پاس پہنچیں گی آپ کے اولاد نے اگر ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو پھر واپس اسی جنت میں آئیں گے اور جنت میں ان کا آنا مالک کی حیثیت سے ہوگا لیکن اعزاز و اسلام کے لحاظ سے وہ گے اور اگر انہوں نے ہماری و برداری نہ کی ہماری اطاعت والی زندگی نہ گزاری تو ان کا انجام جہنم ہوگا تو اللہ تبارک بتا لیں دو انجام جان فرمائے ایک انجام جنت ایک انجام جہنم اور انسان میں بھی اللہ نے دو صلاحیتیں رکھی پال ہمارا پال ہمارا خجو رہا و اخبارہ ایک صلاحیت میں بھی قبول کرنے کی ایک صلاحیت سے قبول کرنے کی دو صلاحیت رکھی اور اللہ کا بات نے ذریعے بھی دو عطا فرمائے ایک ہدایت کا ذریعہ جس کو ربوت کہتے ہیں ایک گناہی کا ذریعہ جس کو شیطانیت کہتے ہیں تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آغازی کے آغازی کے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے ہدایت ہدایات کا آغاز کیا وہ پہلے ہی انسان حضرت آدم علیہ الدین اجلاس اسلام سے پڑھا دیا اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلاط اسلام جو تشریف لائے وہ کب تشریف لائے انبیاء کرام علیہ السلاط اسلام تشریف لائے ایک اس وجہ سے کہ جب کہ اللہ کا پیغام دنیا سے مٹ گیا اللہ کا پیغام مٹ گیا تو اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کو بھیجا تاکہ دوبارہ پیغام تک پہنچایا جائے یا یہ ہوا کہ پیغام نہیں ملا لیکن پیغام کی جو وضاحت تھی وہ لوگوں کے اوسط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ اس پیغام کی وضاحت سے ان کو آرام کریں یا یہ سبب ہوا کہ نمونۂ عمل لوگوں کے سامنے نہیں رہا تو اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے وہ اظہار کا نمونہ پیش کریں اور لوگ اس کے مطابق عمل کریں چوتھا سبب یہ تھا کہ حالات تبدیل ہو گئے جس کی وجہ سے سابقہ حکم کو محسوس کیا گیا اور حالات کے لحاظ سے نیا حکم دیا گیا تو یہ چار اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ و تعالیٰ نے انبیاء اسلام علیہ ممتاز اسلام کو مبوض فرمائے سلسلہ نبوت کا چلتا رہا سب کے آخر میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ السلاط اسلام کی ذمہ داریاں چار بیان کی گئیں فرمایا کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی پہلی ذمہ داری یسلو علیہم آیاتی کہ قرآن مجید کے کلمات امت کے اندر منتقل کرنا پڑھنے کے طریقے کے ساتھ دوسری ذمہ داری والی کیسی جواب تیار کرنا کہ جو عمل کے لحاظ سے نمبر بن سکے تیسری ذمہ داری والی کو قرآن کے مفہوم سے ادا کرنا چوتھی ذمہ داری والی ان کو وہ اصول و قواعد سمجھا دینا جس کی بنیاد پر نئے حالات کے لحاظ سے اگر آ جائے تو اس میں وہ شریعت کا حکم معلوم کر سکیں یعنی اشتہار کی صلاحیت میں پیدا کی جائے تو یہ چار ذمہ داریاں تھیں جب یہ چار ذمہ داریاں تھیں اس کے بعد معلوم ہو گئی کہ آئندہ کے لیے کسی کی دہشت گردی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اب نبی علیہ صاحب السلام کیونکہ آپ نبی ہیں تو آپ کے حسن نبوت کا تقاضا ہے اور حسن نبوت کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پیغام محفوظ ہو اگر پیغام محفوظ نہیں تو نبی علیہ کے خط ہیں وہ ہوا تو اگر پیغام محفوظ نہ ہو تو پھر نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے تو نبوت کا مفہوم بے معنی ہو کر رہ جائے گا تو پیغام محفوظ ہو اور پیغام کی دو شکلیں ایک شکل ہے پیغام کی ولی مجبور وہ ولی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جس کو پیغام میں قرآن مجید کہتے ہیں اور پیغام کی نصرت ہے ولی ہے مطلوب کہ وہ نبی علیہ السلام السلام کے شادان کی شکل میں موجود ہے اور اس کو حدیث کہتے ہیں تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ قرآن مکمل پیغام ہے اور پیغام کا اس کا حدیث کے اندر بھی موجود ہے تو لہٰذا ختم ربوت کا تقاضا ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہو اور حدیث بھی محفوظ ہو دوسری چیز ختم ربوت کے تقاضے جو اس کی وضاحت محفوظ اور اللہ کے پیغام کی وضاحت کہاں ہے وہ احادیث و آثار کے اندر ہے احادیث نبی علیہ السلام کی وضاحت اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے علیہ السلام سے راست سیکھا ان کی وضاحت تو احادیث و آثار محفوظ ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ نمونے عمل محفوظ ہو اگر نمونے عمل محفوظ نہ ہو تو جب نمونۂ عمل محفوظ نہیں ہوگا تو اجتماعی ہے کہ کسی نمون نمونۂ کی ضرورت ہوگی اور نمونۂ عمل عمل کے لیے ہوتے ہیں اللہ کے نبی تو بھی ختم حسن نبوت کا تقاضا پورا نہیں ہوا تو لہٰذا ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ نمونۂ عمل بھی موجود ہو اور چوتھی چیز یہ کہ اشتہاری صلاحیت والے افراد بھی موجود ہوں جو اشتہاری صلاحیت کا استعمال کریں اور نئے حالات کے ساتھ جو مسائل ہوں ان کے بارے میں وہ قرآن سنت سے کرنے کی کوشش کرے اس تمام تر کا حاصل کیا ہے حاصل یہ ہے کہ دو چیزیں محفوظ ہونا ضروری علم محفوظ ہو اور عمل محفوظ کیا نمونے عمل محفوظ ہو اور علم محفوظ ہو علم محفوظ ہوگا کس چیز سے یا حادثوں سے بیان سے روایت سے اور عمل محفوظ ہوگا افراد کے عمل سے تو اس کے معنی ہے کہ افراد کی ایسی جماعت ہر دور کے اندر ہونی چاہیے جو اس کے مطابق پورا پورا عمل کرنے والی ہو اگر کسی دور کے اندر ایسی جماعت کا وجود ختم ہو گیا تو اس کے معنی ہے ختم نبوت کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوا اور ختم نبوت کی وجہ کسی اور نبی کا آنا ضروری ہے یہ کہ نبی علیہ السلام سلام نے جماعت کو تجارت کیا وہ جماعت حضرات رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے ہم میں نے جو گفتگو کی ہے اس کے ایک اصول آپ میں رکھیں گے اور اس کی وجہ سے بہت سی باتیں انشاءاللہ آگے واقع ہو جائیں گی کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا موجود ہونا ضروری ہے کہ علمی لحاظ سے اس کا موجود ہونا ضروری ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ علم منتقل ہو گیا اور اگر درمیان میں خلا آ جائے اور یہ علم منتقل نہ ہو علم کا فقدان ہو جائے یا قرآن مجید موجود نہ ہو یا نبی علیہ السلام السلام کی وضاحت موجود نہ ہو کوئی دور ایسا آ جائے جس میں قرآن اور حدیث کا وجود ختم ہو گیا چاہے تھوڑے عرصے کے لیے تو ختم نبوت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ تسلسل کا ہونا ضروری ہے کہ خیامت نبی علیہ صاحب اسلام کے دور سے لے کر قیامت اہل حق کی جماعت کے انہوں نے عمل بن سکے اس کا ضروری اور اس علم کا ہونا بھی ضروری اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ صاحب السلام نے جس جماعت کو تیار کیا اور ان سے محنت کی تو اس جماعت کو اللہ تبار و تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے کہ یہ ایمان میں بھی میان ہے اور عمل میں بھی میان ہے سب سے پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے چار افراد کے بارے میں ایک بات اشار کروائی وہ چار افراد جن کو ملفا راشدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعریف ان کی سنتی اور سنت خلفۂ راشدی سنت باندھی تھی سمجھ سکوں بہار وأبو علينا النوائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم سے لازم ہے حضرت نے ایک بات فرمائی کہ میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے تو پوچھا گیا کہ حضرت جب یہ اختلافات ہوں گے تو اس پر کیا کیا گیا کہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تم پر لازم ہے جب آئی ہوں بس تم پر لازم ہے کہ سنت کی میرا طریقہ وسنت الخلفائی راشدین المحدین اور ہدایت یافتہ میرے خلفاء کا طریقہ اور ان کا جو طریقہ ہے وہ بھی سنت ہے میرا طریقہ بھی سنت ہے ابھی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ صاحب السلام کا سے مبارک بھی سنت ہے اور حضرات کے خلفاء راجدین علی اللہ عنہ کا فیر مبارک بھی سنت ہے تو اس کو پکڑنا کس طریقے سے ہے کہ سمجھ سکوں بہار فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا وارمبو علیہ دن نوازی تو مزید تاکیب فرما دی کہ ایسے پکڑنا کہ کسی جیل کو جب مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو اگلے کاموں سے نہیں پکڑتے یہ جب اگلے کاموں سے پکڑیں گے جھٹکا دینے والا اگر زوردار ہوگا تو چاند کی ساتھ جائیں گے لہٰذا اس کو نوازی فرمائے نوازی آپ کی جو تارے ہیں ان کو نوازی چاہیے چار تارے دو اوپر دو نیچے تو فرمائے ان کو نوازی سے پکڑو لیکن ہمیں ایک اور بات ہے کہ قابل توجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتنی چیزیں بیان فرمائی دو چیزیں میری سنت اور میرے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت دو چیزیں بیان فرمائی تو حضرت کو فرمانا چاہیے تھا مدوری جو لوگ عربی زبان سے آگاہ ہیں وہ اس بات کی تعریف فرمائیں گے کہ یہاں ہونا چاہیے تھا تمدوری بیمار اب کیا ہم یہ غلطی نثار ہے کہ نوز اللہ منظاری کے نبی علیہ السلام کو جرمی نہیں آ جہاں کے لیے استعمال ہے جو حضرت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا کلام انتہائی فصاحت و بلاغت کا کلام ہے نبی علیہ السلام نے جو واحد کا یہ زمین و واحد کی استعمال فرمائی ہے اس سے اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو میری اور میرے پلمپات کی سنت میں بات کرے گا وہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا یا میری سنت اور میرے کو لگایا آگے کی سنت سے کوئی فرق نہیں کہ جو میری سنت کس طرح ضروری ہے میرے کو لگایا آگے کی سنت بھی اسی طرح کی ضروری ہے ان کے درمیان تکلیف نہیں ہوگی ان کو ایک جیسا مضبوطی پر پکڑا جائے گا آج کے فتنوں کے اندر بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کرتے یہ کہ یہ کام عثمان علم کے دور میں شروع ہوا تھا یہ کام نبی اسلام کے دور میں نہیں تھا ہم یہ کام نہیں کرتے جو عمر جلان کے دور میں شروع ہوا تھا ہم یہ کام نہیں کرتے جو عمر صدیق جلان کے دور میں شروع ہوا تھا جو یہ انکار کرنے والے ہیں وہ حقیقت نہیں ابو بغیر صدیق جلان کا انکار نہیں کر رہے عمر رضی اللہ کا انکار نہیں کر رہے عثمان اللہ کا انکار نہیں کر رہے علی رضی اللہ کا انکار نہیں کر رہے نبی علیہ السلام کے حکم کا انکار کر رہے اگر میں فارغ کو سنت ہی قدم پر لازم ہے تو میری سنت پر عمل کرو حضرت کی سنت تیرے مبارک ہے اور یہ حکم دینا کہ میرے خلفۂ راستے رضی اللہ کی سنت پر عمل کرو یہ حضرت کا حکم مبارک ہے تو اس لیے حکم مبارک کو چھوڑنے کی قدر گنجائش ایمان والے کے لیے تو نہیں ہے کیا یہ خلفۂ راشدین رضی اللہ ہم سے طریقے پر عمل کیا جائے گا جب سے وہی ہمارے لیے معیار حق ہوں گے کہ یا اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام ہوں گے یا حق ہوں گے آئیے پھر قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا بات بتا رہے ہیں نصیحت صوبہ میں یہ بات اشار فرمائی کہ وسطان یقون الاولین من مہاجرین والانصار انصار والذین تبعون بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم پڑھا کے دیکھو کہ اولیہ تو سب تک رکھنے والے اب حضرات اس کا تجمہ بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے سب کا اولیت رکھنے والے میں اس کا تجربہ نہیں کر رہا ہوں یہ زمین تبدیلیاں نہیں ہے زمین بیانیاں ہیں یہ فرمایا کہ سابقون الاولون اس امت کے اندر سب کا اولیت رکھنے والے کون من المہاجر اور انصار یعنی مہاجرین اور انصار تو کل مہاجرین اور انصار ان میں سے بات نہیں کل مہاجرین اور انصار یہ سب تک غذیت رکھنے والی ہیں اس امت کے اندر ان کا مقام کیا ہے ان کے لیے انعام کیا ہے تو ہندوستان جن لوگوں نے ان کی نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے کوئی شرط نہیں شرط اس کے لیے میرے راہ کے لیے کہ بعد والوں نے اگر اس کی بات کی ان کے لیے دو انعام ہیں ایک انعام ان کے لیے اللہ کی ہے اور ایک انعام ان کے لیے جنت ہے تو یہاں بھی اللہ کا بات بتا رہے ہیں یہ بات جملہ کے حاجیوں یہ معیار حق ہیں اور ان کی اس کی بات سے اللہ کے راضی ہوں گے اور اللہ کا بات بتا رہے ہیں اللہ فرمائیں گے اگلے دن انہوں نے جو مہاجر انصار تھے یہ فتح مکہ سے پہلے والے تھے فتح مکہ کے ساتھ ہی ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا جب ہجرت کا سلسلہ ختم ہوا تو کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو یہاں کا انصار وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کا سیمان لائے اب اس کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کا مقام کیا ہے کیا وہ معیار حق ہیں یا معیار حق نہیں کیا ان میں سے کسی کی اتباع کی جائے گی یا اتباع نہیں کی جائے گی آئیے پھر قرآن مجید سے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ صحیح دین کو من ان کا کرنے قبل فصل وفات ہے اڑائی کا عظم جاوا کیا اور فرمایا کہ کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مان لائے انہوں نے خرچ کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے نے جہاد کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو اس سے پہلے کردار کرنے والے اور خرچ کرنے والے ہیں یہ زیادہ درجے والے ہیں ان سے من الزینہ ان لوگوں سے جنہوں نے انفقو من بات خرچ کیا ان کے بعد وفات اور کردار کیا جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا ان کے مقابلے میں جو پہلے والے ہیں وہ بہت زیادہ عصمت والے ہیں درجات کے لحاظ سے جب پہلے عظمت والے ہیں تو جو بعد والے عظمت سے لحاظ سے ان سے کم ہیں کیا ہمارے نزدیک وہ معیار ہاتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک وزالہ نے یہ غلط فہمی بھی کرنا تبدیل سماجی فرمایا کہ کیا پہلے والے ہیں کیا بعد والے ہیں اے میری اے میرے نبی علیہ صاحب السلام کی امت والوں تمہارے نبی کے سارے کے سارے قابل احترام قابل اتباع ہیں کیوں بک الم بادل واپس ہم نے ان میں چار ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا تو لہٰذا خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ واجب الاتباع ہیں اور بیان ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر آخر میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان میں ایک آیت الجوم اکمل جو لکھوں گی لکھوں یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی اس وقت جو حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے دس ڈگری میں تو نو ذوالحجہ کو حج کا دن تھا جمعے کا دن ہے عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس کے بعد ذوالحجہ کے بعد محرم محرم کے بعد سفر اور سفر کے بعد ربیع الاول جس میں نبی علیہ السلام اسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری دور میں جو آیات نازل فرمائی ان میں یہ آیت بھی شامل ہے فرمایا کہ الجوم احمد کے لوگوں کے آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین نہیں یعنی اب اس کے بعد کوئی ناسک نہیں آئے گا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا جس میں آپ کام آنیں گے وہ آج کے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا اس لحاظ سے یقین یہ ہے جو مکمل ہو گیا اب یہی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں جب یہ بات اللہ سوال بتانا سماجی اور یہاں یہ بات بھی سماجی کہ آج غفار جو ہیں جب مایوس ہو گئے اور جب غفار کب تک مایوس ہو گئے احمد تک مایوس ہو گئے کہ ابھی تین کو بٹھائے نہیں جا سکتا اب یہاں جو ایک بات قابل ہے زیادہ تو فلموں کو نہیں جا رہا ہے ایک بار ارد کر رہا مقابلے میں رکھیں گے کہ آج اکمل تو آج میں نے مکمل کر دیا لکھوں تمہارے لیے دین اکو دین پھر کا ہے دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہا فرما دے کیا یوم اکمل تو لکھوں دین کہ میں نے آج تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کا یوم اکمل رقم دین عربی کو کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے رب کا دین مکمل کر دیا قرآن مجید کے اسلوب میں یہ صورت بھی ہو سکتی یہ نہیں فرمایا دین لایا کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی نسبت کس سے ہے میرے احسان سے تو اللہ یوں فرما دیتے کہ یوم اکمل تو رقم دین محمد کہ آج میں نے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل کر دیا یہ بھی نہیں فرمایا میں ترجم بات مرد رقم دی رقم اور آپ آزاد جانتے ہیں ان کا عربی سے تعلق ہے کم جو ہے یہ جمع کی ضروری ہے مخاطب کی جمع کی ضروری ہے اور میں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اس وقت کون تھے جن سے اللہ خلاف فرما رہے ہیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اللہ نے دین کی رسپت کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ دین ہے اور عید وہی ہے جو انہوں نے کیا ہے تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں ان کو یاد حق کرا دیے ہے دین کے اعتبار سے اور جب یاد حق ہیں قیامت تک سے بھی علی کے صحابہ کرام رنگ کی بھی ہم نے زیارت نہیں کی نبی علیہ السلام السلام کا انتظار بھی نہیں کیا اور نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا دور آئے گا کہ اس میں تہتر گروہ ہوں گے اور ان میں بہتر گروہ جہنمی ہوں گے اور ایک گروہ نجات پانے والا ہوگا اب جو گروہ نجات پانے والا ہے وہ گروہ کون سا ہے میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ تو اس وقت جتنے بھی گروہ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گروہ وہ میں لیکن نبی علیہ نے اور اللہ ہیں قرآن مجید کے اندر اس کی کچھ علامت نہیں جو بیان وہ بیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نے اپنے گرامی میں اس کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں اب یہ علامتیں جو ان نے میں نے کی ہیں وہ علامتیں ان میں بیان ہو چکی ہیں لیکن میں ان کا استفار آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ علامتیں ذہن میں ہوں اس حوالے سے دور حاضر کے جو بھی ہیں ان کا جائزہ لینا بالکل آسان ہوگا سب سے پہلی علامت جو ہم نے اپنے سامنے رکھی رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ معیار حق ہیں جب معیار حق ہیں تو عقائد میں بھی معیار حق ہوں گے اعمال میں بھی معیار حق ہوں گے اس لیے کہ عمل امریک میں اور ایمان ہے ایمان میں بھی معیار حق ہیں اعمال میں بھی معیار حق ہیں اعمال میں بلن ہوں جو میں نے آئے کے سامنے پڑھی کیا ان کی عبادت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوگا تو معلوم ہوا حق ہیں اور قرآن مجید میں اللہ کہ امن تم بھی فقط جو صحابہ کا جہاں جتنا ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا جو ان جیسا ایمان نہیں لائے گا وہ ہدایت سے محروم ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان میں بھی معیار حق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ ہم معیار حق ہیں تو عقائد میں اعمال میں ان سے مطابقت ہونا ضروری ہے اور جس کی ان کے ساتھ مطابقت ہے وہ اہل حق میں ہوگا اور جس کی ان کے ساتھ مطابقت نہیں عقائد رضیات کے اندر اعمال کے اندر وہ اہل حق میں نہیں ایک بات یہ مانی دوسری بات یہ کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ومن يشاكك رسولا من بعد ما تبين له الهدى اس کا مفہوم بھی یاد کر لیں فرمایا کہ جو مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کب میباد ماں تبین الودہ جب اس کے سامنے بات واضح ہو جائے نبی علیہ السلاط والسلام کی بات جب اس کے سامنے واضح ہو جائے اور اس واضح ہو جانے کے بعد مخالفت کرے تو واضح کیسے ہوگی یہ بات واضح ہوگی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اگر اس کو عمل کے لیے اختیار فرمایا تو وہ عمل مطلوب ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اگر ہزار کے صحابہ کرام الزام نے اس کے مطابق عمل نہیں فرمایا تو پھر نبی علیہ السلام السلام کی خصوصیت شمار کریں گے اور وہ عمر کے اندر مطلوب عمل کی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہوگی اب جب صحابہ کرام رحم نے یہ عمل کیا اب فرمایا سے واضح ہو گیا اب دوسری یہ ہے کہ اگر حضرات کرم کا اختلاف ہو پھر کیا ہوگا حضرات ہو تو پھر کیا ہوگا فرمایا دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اس نے رسول اللہ وسلم کی مخالفت کی نمبر ایک نمبر دو وجہ طبی غیر صلی مہمین اور جس نے سبیر مہمین کو چھوڑ دیا تو لہٰذا ان دونوں کا انجام کیا ہے فرمائے ان دونوں کا انجام جہنم ہے سبیر مومنی کے چھوڑنے کا انجام بھی جہنم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس بات پر متفق ہو گئے اس کو چھوڑنے کا انجام بھی جہنم اب اس کی جو مختلف صورتیں بنتی ہیں یہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں اثر ہوا لیکن اس بات میں اہل حق کی علامات اثر کر رہا ہوں پہلی علامت یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مطابقہ نمبر دو یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ اہل حق کا گروہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو اہل حق کا گروہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس گروہ سے وابستگی اگر اہل حق کا گروہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس سے وابستگی نہیں ہوتی سبھی لوگ مومین جس کو کہتے ہیں سبھی راستے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد راستہ وہ ہے جس پہ چلا جائے تو ایمان والے جس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ سبھی المومنین ممین ہے تو یہ مستقل ہے چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ کبیر مومن جو چلتا ہوا آ رہا ہے تو یہ کہاں سے چلے گا المومنین میائی مومنین کون ہے اللہ کے صاحب اکرام اللہ تو معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ وہ ہوگا جو صاحب اکرام سے چلتا ہوا آ رہا ہوگا اور اگر ان سے چلتا ہوا نہیں آ رہا کوئی آدمی بذات خود مفکر ہے اپنے آپ کو مفکر اسلام کہے جتنا بڑا محبت کہے لیکن اگر اس کی وابستگی چلتے ہوئے سلسلے سے نہیں ہے تو حق میں نہیں ہو سکتا دو علامت علامت علامت یہ یہ تیسری تیسری ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام رحم نے اس کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں فرمائی وہ کوئی اتحادی مسئلہ ہے غیر منسوخ ہے اور اس کے بارے میں بھی کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا سبھی المومنین کا راستہ اختیار کیا جائے گا اب سبیر المومنین یہاں ایک بات اور میں نے دکھائی کہ سبیر المومنین کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ سے چلتا ہوا راستہ آ رہا ہے وہ اس وقت دنیا میں سے چار ذریعے ہیں چار ذریعوں کے سوا پانچواں ذریعہ دنیا میں کہیں موجود نہیں جو صحابہ کرام رحم سے مستقل چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ چار ذریعے ہیں حنفی مالکی شافی اور حملی ان چار ذریعوں کے سوا کوئی ذریعہ نہیں جو صحابہ کرام خیر قرون سے قرون اولا سے چلتا ہوا آ رہا ہو کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر امت قدمی سم الدین جلون ہوں سم الدین جلون ہوں کہ سب سے بہتر طبقہ میری امت کا یہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کے بعد وہ جنہوں نے ان سے استفادہ کیا اور ان کے بعد وہ جنہوں نے ان سے استفادہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعبیر اور تبتابین یہ تین طبقے نبی علیہ السلام کے شاد گرانے کے مطابق اس امت کے سب سے اعلیٰ طبقے ہیں اور معیاری طبقے ہیں اور یہ جو چاروں مسلط ہیں ان میں ایک مسلط جہانتی مسلط ہے اس کے مرتب احکام اور مسائل کو جمع کرنے والے آغاز کرنے والے حضرت امام اعظم پر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور جو باقی تین سلسلے ہیں مالکی شافر حملی ان کے علم استعلام ہیں وہ تعالیٰ ہی ہیں یعنی یہ اس قرون اولا کی سے تعلق رکھتے ہیں چاروں سلسلہ قرون اولا سے تعلق رکھتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام اسلام نے امت کے سب سے بہتر طبقات فرمایا اس کے بعد یہ چوتھی علامت ہوگی چوتھی علامت یہ ہے کہ اختلاف ان کے درمیان ہوگا اختلاف جہاں اتحادی مسائل ہوں گے غیر منصوص ہوگی اس میں اختلاف ہوگا کیسا اختلاف ہوگا میں اس کی مثال گزارش کرتا ہوں نبی علیہ السلاط والسلام نے پانچ ہجری میں جب غلبہ خندق میں کامیابی حاصل کی تو حضرت تشریف لائے مدینہ گورا کے اندر جبیر اسلام تشریف لائے فرمایا حضرت آپ نے ہتھیار اتار دی حضرت فرمایا کہ بھی جی ہاں جہاد جی کر رہے تھے لڑائی ختم ہو گئی ہتھیار اتار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کبھی حکم ہے کہ بنو قریضہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے اس نے اس جنگ میں غداری کی ہے اس کو سزا دینی ہے تو اس کا تعاف کیا جائے نبی علیہ اللہ السلام نے حضرات صاحب کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ فوری طور پر ان کے جو ان کے کڑے ہیں ان کو گھیرے لے لو اور آخر کی نماز وہاں جا کر اب صحابہ کیا ہم وہاں سے روانہ ہو گئے چل پڑے جب چل پڑے تو چونکہ ہتھیار اتار چکے تھے تو چار اٹھاتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے اردو کا تقاضا کا تقاضا یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے کچھ تاخیر ہو گئی جب تاخیر ہو گئی تو چلے ہیں تو راستے میں نماز یاسی کا وقت ہو گیا اب خیال آیا کہ نماز یاسی جو ہے اگر وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو نماز یاسی تو قضا ہو جائے گی تو بعض حضرات نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اتنی تیزی سے چلو کہ آخری کی نماز میں وہاں ہو لیکن ہم اتنی تیزی سے نہیں چل سکے اس لیے نماز جہاں پڑھ لینی چاہیے انہوں نے نماز پڑھ لی بعض حضرات نے کہا کہ نہیں ہم لوگ حضرت کے حکم کی تعریف کریں گے نماز نہیں جا کر پڑھیں گے سے نماز کا واقعی ہو لہٰذا انہوں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے میں جان کے نماز پڑھی جب نماز دور گزر چکا تھا نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے جب بعد میں تشریف لائے تو دونوں گروہوں نے اپنی اپنی بات حضرت کے سامنے رکھی یوں نہیں کہ حضرت ہم نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا ہم نے صحیح کیا یہ غلط کیا نہیں ہر ایک نے اپنی بات رکھی کہ حضرت میں آپ کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ نے فرمایا کہ جلدی سے چلو اور وہاں آپ کے وقت میں پہنچو نہیں پہنچ سکے ٹائم ہو گیا تھا میں نے نماز پڑھ لی حضرت اللہ نے تم نے محسوس کیا دوسرے گروہ سے دوسرے گروہ نے کیا کہ حضرت ہم نے یہ سمجھے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی وہی ہے اس لیے ہم نے راستے میں نہیں پڑھی یہاں سے پڑھی الباغ کو ہم نے درست کیا اب دونوں مختلف صورتیں ہیں لیکن نبی علیہ السلام دونوں کو درست فرما رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اشتہادی اختلاف تو اشتہادی اختلاف میں دونوں صورتیں درست ہوا کرتی ہیں باقی یہ ہے کہ اس میں ترجیح کس کو ہے فضیت کس کو ہے یہ اللہ تبارک بتا رہے کے علم ہے بارہ ہزار مانزی نے لکھا کہ لوگوں کو فضیت حاصل ہوئی کہ جنہوں نے فہم جنہوں نے فہم اختیار کیا کہ آخری کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لی اور ٹرین بند فیضہ میں پہنچے کہ انہوں نے حضرت کا صحیح ارشاد گرامی کا صحیح مفہوم سمجھا لیکن بارہ جنہوں نے صحیح مفہوم نہیں سمجھا اور انہوں نے حضرت کے حکم کی تعمیر کی تو بھی اللہ کے ہاں تو قبولیت اور مقبولیت کے وہ بھی سرفراز ہوئے تو اشتہادی اختلاف یہ تو ان کا اختلاف ہوتا ہے یہ جم بینام نہیں ہوتا لیکن فرمایا کہ جو اہل باطل ہیں اہل حق میں اپنا آپس کا اختلاف اتحادی اختلاف ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی چیز کی وجہ سے نہیں ہوتا اور جو ایسے باطل ہوتے ہیں ان کا یہ اختلاف ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ چوتھی علامت علامت ہے اہل حق اور اہل باطل میں فرق کی پانچویں علامت یہ کہ جو اہل حق ہیں وہ قرآن آیات اور حدیث سے جو نتیجہ نکالیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے جب قرآن آیات و حدیث سے نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اپنی آخر کو اور اپنے نفس کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھیں گے اور جو اہل باطل ہیں وہ پہلے ایک نظریہ بنائیں گے پھر اس کی تلاش پرانی آیات اور حدیث سے کریں گے اور پھر جہاں ضرورت پڑے گی پرانی آیت پوری پیش نہیں کریں گے حدیث پوری پیش نہیں کریں گے اتنا ٹکڑا درمیان میں نکال کے لگا دیں گے جو ان کے مقصد کو پورا کرنے والا ہو جیسا جائزہ جو آدمی نماز سے بھاگنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا لا کب سلاح کا شکر نماز قرآن سے نکالے گا کہے گا دیکھو کہ اللہ نے فرما کیا لا تقرب اس نہ آگے کی بات نہ پیچھے کی بات یہ پہچان ہے اہل باطل کی اور اہل حق وہ ہیں کہ جو پوری بات کو سامنے رکھتے ہیں اور ایک جگہ کی آئس کو ایک حدیث کو ملے بلکہ تمام حدیث کو اس کی جتنی ہیں سب کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں نتیجہ نکال کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اپنی آپ کو ڈھالتے ہیں نہ کہ قرآن حدیث کو اپنی نفس اپنے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق میں عمل کرتے ہیں تو یہ پانچ علامتیں ہیں جو اہل حق اور اہل بادل کا پالن کرتی ہیں دور حاضر میں جو گروہ ہیں اس وقت ہمارے گرد و نواز کے اندر دو گروہ موجود ہیں بعض گروہ وہ ہیں جو پہلے عرصے سے چلے آ رہے ہیں جیسا کہ اہل تشدد ہیں یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو اس وقت یہ زیر بحث نہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مخصوص انداز سے اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دور حاضر کے اندر اقلیات ایک اعتبار سے جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو ماحول ہمارا ہے دین کا کہ یہ دین کا جو ماحول ہے یہ حقیقت میں دین کا ماحول نہیں یہ بے دینی کا ماحول ہے ان علماء نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا اور اس میں تجدید ہونی چاہیے اور ان صحیح شکل وہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ گروہ اس جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں ایک گروہ ہے جو عثمانی گروہ کے نام سے معروف ہے ایک گروہ وہ ہے جو جماعت مسلمین کہلاتا ہے ایک گروہ وہ ہے جس کو قیام میں پرویزی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو حزب اللہ کہتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو و تحید اور سننا سے وابستہ کرتا ہے اور ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلدین ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو یہ وہ گروہ ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اب ان تمام گروہوں میں جن کا میں نے نام دیا ہے عثمانی ہیں جماعت المسلمین والے ہیں حزب اللہ والے ہیں پرویزی ہیں اور اشاد القحید اور سننا والے ہیں ان کے عقائد اور نظریات تقریباً یکساں ہیں اب اس بات سے بہت کرنا ان کے عقائد و نظریات تقریباً یکساں ہیں اور ان تمام کی جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے ان میں سے ہر گروہ جہاں بات کرے گا توحید کی بات کرے گا یعنی ہم توحید کی قلم ہیں توحید کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں اور یہ جتنے گروہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے برکتی حضرات میں روح اور تعلق ممکن ہیں یہ سارے کے سارے اور یہ سارے کے سارے آپ کے جو گفتگو کریں گے وہ یہ کہیں گے جناب ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں تمام فرقوں کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تین بنیادی باتیں ایک بات یہ ہے کہ جہاں بھی ذکر ہوگا توحید کا جال بہتر ہوگا توحید کی دعوت کہ ہم توحید کیا نمبر ڈال دوسری بات یہ کہ توحید کے ساتھ بندی حجات کا انکار ہے کہ وہ جسم کا کوئی تعلق نہیں آپس میں وہ جسم کا کوئی تعلق نہیں وہ ان کا تعلق قائم ہوگا قیامت کے لیے یہ ان کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے تیسری ان کی بات یہ ہوگی کہ جہاں کیسا پرستی کے پائے نہیں یہ ہنڈی چڑھوانا یہ مالکی چڑھوانا یہ شافی چڑھوانا یہ نہ فرقہ پرستی ہے یہ اہل سنگت کہلوانا یہ فرقہ پرستی ہے ہم ایسے کسی فرقہ پرستی پر نہیں مانتے ہم مسلمان ہیں مسلمین ہیں تو کہیں جماعت مسلمین ہیں کہیں مسلمین ہیں کہیں اہل قرآن ہیں کہیں اہل عزیز ہیں زیادہ ہم جو ہے ان باتوں پر نہیں مانتے یہ فرقہ واضح کہ ہم قائل ہیں اب ان حضرات کا اگر جائزہ لیا جائے سب سے پہلی بات کو قابل ہوئی ہے کہ جب نظریات یکساں ہیں جب نظریات جگتا ہے ان تمام گروہوں کے نظریات جگتا ہیں ایک جیسے نظریات ہیں جیسے عقائد تو عید کے بارے میں برزخ کے بارے میں شرکا پرستی کے بارے میں ان تمام حضرات کو آپ یکجا کیوں نہیں دیکھتے تو یہ علیحدہ علیحدہ چوریوں کی شادی میں کیوں ہیں کیونکہ یہ فرقہ پرستی کے تو خلاف ہیں جب فرقہ پرستی کے خلاف ہیں اور عقائد اور نظریات بھی ایک ہیں تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں کیوں ہیں علیحدہ علیحدہ ان کے مبقر کیوں ہیں تو یہ سارے یکجا کیوں نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ یکجا یہ نہیں کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی اتباع نہ کروں دوسرا میری اتباع کرے کسی کو بات جم بجنا ہم کہتے ہیں یہ علامت ہے اہل حق کی یہ علامت ہے اہل حق کہ عقائد و نظریات ایک ہیں Gracias. تازہ پانی تو یہ عقائد و نظریات کی یکسانیت کے باوجود یہ گروہ کا رہتا رہتا ہوں کہ جب کہ ان میں سارے کا دعویٰ ہے کہ حضرت ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں ہم فرقوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں فرقوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم کرنے کے لیے ایک فرقہ بننے ایک فرقہ بن کے سامنے آ گئے یہ وہی صورت حال ہوئی کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک رواج کا بات بات سے بات بات پہ کمیٹیاں بن گئی تھیں تو وزیر اعظم کا تشریف لائے تو ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت کمیٹیاں جو ہیں وہ بہت ہو رہی ہیں کام کوئی ہوتا نہیں اور کمیٹیاں ہی بستی چلی جا رہی ہیں کہنے کہ واقعی آپ کی شکایت وجہ ہے ہم نے اس بات پہ غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشریف کی ہم فرقہ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی جماعت بنا لی ہے اور ایک نیا نام اپنا جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور امت کے اندر ایک نیا انتشار جو ہے وہ پیدا کیا ہے دوسری بات جو قابل وقت کہ یہ چاروں مسئلے ہنسی مالکی اور شادی بھی یہ سارے کے سارے مسلط جو ہیں یہ فرقے ہیں اور ہم انصاف پرستی سے پاکی کہ یہ ایک پریشانی دور فرما لیجیے کہ یہ چاروں مطلب یہ پھر سبھی یہ اشتہادی اختلاف ہے ان میں سے ہر مطلب کی بنیاد صاحب کرام رضی اللہ عنہم کے اصول اشتہاد پر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کئی اشتہادات پر عمل فرماتے ہیں امام علی پر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتحادات کا عمل فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ چاروں کے چاروں جو ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ماخوذ ہیں اور یہ چاروں کے چاروں بنیاد رکھتے ہیں کس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ سے نہیں اور ان چاروں سے حق کا جو وجود رکھتے ہیں ان میں کسی کی بنیاد صحابہ کرام کے اتحادات اور ان کی روایات پڑھنے لہٰذا ان کو فرقہ کہا جائے گا کہ یہ کٹا ہوا حصہ ہے جو استعمال سے کے رہے ہو گیا ہے تو ان کو فرقہ کہا جائے گا نہ کہ ان چار کو فرقہ کہا جائے گا یہ چاروں کے چاروں اہل جماعت ہیں تیسری بات جو قابل ہے کہ اہل حق کا تسلسل کہ اہل حق وہ ہیں جن کا تسلسل ہونا چاہیے باقیوں کو چھوڑ کے میں اس کا گروہ کی بات کرتا ہوں کہ اس میں دو صورتیں ہیں کہ ان کا تسلسل سے تعلق ہے یا تسلسل سے تعلق نہیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو صدیر المومنین آ رہا ہے تلسو راستہ آ رہا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے یا ہمارا تعلق نہیں دو بات کہ عثمانی گروہ کا تعلق ہے یا تعلق نہیں اگر تعلق نہیں سفید دو صورتیں ایک شرط یہ ہے کہ اہل حق کا وجود ہی نہیں کہ یعنی ڈالو کی شرط سب سے پہلے اہل حق تو ہم ہیں ہم سے پہلے تو اہل حق کا وجود ہی نہیں تھا جب اہل حق کا وجود نہیں تھا تو ہم اپنا تعلق کس سے رکھتے تو ہم اہل حق ہیں اہل حق کا آغاز زمین سے ہو رہا ہے اس لیے ہم نے پہلے اہل حق سے تعلق نہیں رکھا اگر اہل حق کا وجود نہیں اہل آپ موجود نہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط السلام کی سب نبوت کا تقاضا تو باقی نہ رہا اور نبی علیہ السلاط والسلام نے جو قلبی خبر دی ہے قرآن مجید نے جو قدی خبر دی ہے اور نبی علیہ السلام جو قدی خبر دی ہے وہ قدی خبر تو پوری نہ ہوئی قرآن کہتا ہے کہ کبھی غیر سبیل مومنی کہ جس نے سبیل المومن کو چھوڑ دیا اس کا انجام جہنم ہے اگر سبیل المومن موجود ہی نہیں تو پھر ہم کس بات کے مکلف ہیں کہ سبھی المومین کو تلاش کریں اس کے مطابق عمل کریں اہل حق تو موجود ہی نہیں تھے اہل حق تو دنیا میں چلے گئے تھے مخبول ہو گئے تھے اہل حق تو دنیا میں موجود نہیں تھے جب اہل حق دنیا میں موجود نہیں تو پھر ہمیں کیوں دیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ تم نے سبیر المومنین کی دبا کر دی ہے سبیر المومنین تو تھے ہی تو اس کے ابھی ایک بات اور نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی حضرت فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امتی یا یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الضلالہ کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا جب اہل حق کا وجود ختم ہو گیا تو اس کے معنی ہے کہ سال کی سال امت کس پہ جمع ہو گئی گمراہی پہ جمع ہو گئی اگر اہل حق کا وجود مانے کے نہیں رہا دنیا کے اندر تو قرآن مجید کا یہ حکم یہ دید والا یہ بھی بے فائدہ ہو جائے گا اور اسلام کی صداقت کی بات نہیں رہے گی کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میری امت گمڑی پر جمع نہیں ہوگی اور ہم مان رہے ہیں کہ حضرت اہل حق تو ہیں نہیں جب اہل حق نہیں ہے تو ساری کی ساری کس پہ جمع ہوئی ہوئی ہے گمراہی پہ جمع ہوئی ہوئی گمراہ ہو گئی ہے تو ساری امت کو گمراہ ماننا یعنی اس بلّہ نظال نبی علیہ السلام کے اشاد گرامی کو جھٹلانا ہے اور یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہو سکتا وہ یہ کام نہیں ہو سکتا اب یہ ہے کہ اگر اہل حق تھے یہ وہ صورت ہے کہ اہل حق سے وجود کا انکار کیا جائے اگر مانا جائے کہ اہل حق تھے تو اہل حق تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کا ان سے تعلق تھا یا نہیں کہ انہوں نے اپنا تعلق احتیاط سے جوڑا یا نہیں جوڑا تسلسل سے اپنے آپ کو وابستہ کیا کہ نہیں کیا تسلسل کے نہیں ہوئے اگر ان کا جواب یہ ہے کہ وہ شامل ہوئے ہیں تو بتایا گیا تو اہل حق کو جن کے ساتھ یہ شامل ہوئے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جو حق کے گروہ سے چار ہیں تو یہ کس گروہ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور ان کا تسلسل کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل حق کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو پھر ان کو اہل حق کیسے کہا جائے تو اس لیے جتنا غور کرتے ہیں تو یہ بات یہ پوری طرح سے واضح ہو بھی چلی جانی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پہلے اہل حق موجود تھے یا اہل حق موجود نہیں تھے میں خود ان کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں ایمان خالص میں انہوں نے جو بات اشاعت فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو غور سے سنتے جائیں اور تین اتحاد رکھ کے سن سچی بات یہ ہے کہ اصلی دین تو اس بڑے صغیر پاک و ہند میں کبھی آیا ہی نہیں سچی بات یہ ہے کہ اصلی دین اس بڑے صغیر ہند و پاک میں کبھی آیا ہی نہیں دوسری صدی ہجری سے چودہویں صدی ہجری تک یہ جتنے نامور افراد ہیں ان میں افراد میں پوری فہرست نہیں پڑھ رہا ہوں میں کچھ افراد میں پڑھ رہا ہوں علی بن عثمان مجبعی امام غزالی سید عبد القادر جیلانی خواجہ معین الدین چشتی خواجہ باقی بلّہ مجد الرسانی عبدالحق محضت دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی شاہ رضی محدت سید احمد شہید بریلوی شاہقین شہید بریلوی اور پھر ان کے بعد جملہ دیوبندی بندی اہل حدیث جو بھی شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے مستفید ہوا یہ سارے حضرات کسی دین اتحاد کے علم بردار تھے اور آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہیں حضرات کا ایجاد کرتا دین ہے قرآن حدیث کے دین سے بالکل الگ جب سر ہوتا ہے کہ یعنی امت میں یہ یہ ایک تسلسل آ رہا ہے سارے سارے کے دین اسلام سے ہٹے ہوئے تھے اور ہم جس دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں دین اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام دو ہیں توحیدی دین اور اتحادی دین میں جس دین کو پیش کر رہا ہوں یہ توحیدی دین ہے جو قرآن و حدیث کا دین ہے اور جس دین کو ان تمام حضرات نے چاول گھرانے نے اور باقی جس نے آزادی میں پیش کیا انہوں نے پوری تفصیل آگے بیان ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سارے کے سارے جو تھے یہ اتحادی دین کے علم بردار تھے ان کو توسیعی دین کی ہوا ہی نہیں لگی ان لوگوں کو یہ اتحادی دین کے پر عمل کرنے والے تھے آگے سنی اتحادی دین کی ایجاد کے بعد اس کے دباؤ کا یہ حال رہا ہے کہ گزشتہ صدیوں میں بہت کم ایسے علم والے ملیں گے جو پوری طرح قرآن توحید کی ترجمانی کر پائے ہوں بہت کم ایسے علماء ملیں گے جو یہ ترجمانی کر پائے ہوں رہا بڑے شریر پاک ہیں یہاں ایک بھی رہا بڑے شریر پاک ہیں پاکستان ہندوستان یہاں ایک بھی ایسا عالم نہیں گزرا جو اتحادی فلسفے سے متاثر نہ رہا پورے پڑے و ہند میں بڑے پاک و ہند میں کوئی عالم ایک بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو صحیح دین اسلام کو جاننے والا ہو جس کا تعلق صحیح دین اسلام کے ہو ایک عالم کریں گے تو لہٰذا بڑے صحیح پاک و میں دین اسلام آیا ہی نہیں تو یہ کتنے محمد بن کے دور سے لے کر اور دور حاضر تک ڈاکٹر مسور الدین عثمانی کی دعوت قبول کرنے والوں کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کافر اور بے دین ہیں پوری پوری عمر بے دینوں کی اور کافر کی اس تمام در گفتگو کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ توحیدی اور اتحادی دین دو دین ہیں اصل اور خالص دین ایمان اور صحیح وہ صرف اور صرف ہمیں حاصل ہے باقی جتنے ہیں وہ سب اتحادی دین پر ہیں اس سلسلے میں میرے کوئی سوالات ہیں ان کے آپ غور فرمائیں گے سوال نمبر ایک ہر طرف اتحادی دین ہر طرف اتحادی دین تھا تو سب سے ہٹ کر ڈاکٹر مسعود عثمانی صاحب نے توحیلی دین پیش کیا ان کے اپنے دعوے کے مطابق ان کے حق پر کہ وہ حق پر ہی کہ انہوں نے توحید دن پیش کیا ہے اور ان کے حق پر ہونے اور باقی سب کے باطل پر ہونے کی کٹی ہے جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لگے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں کہ انہوں نے صحیح توحیدی دین پیش کیا ہے اور باقی جتنے بھی سارے اتحادی اور بناوٹی ان سے تعلق رکھنے والے تھے تو اس کے لیے بات کیا ہے کیا وہی آئی ہے حق تو دو صورتیں معاشرہ بگڑ گیا معاشرہ بگڑ گیا اس کے بعد حق کیا ہے اللہ کے نجی تشریف لائے انہوں نے معجزات دکھائے اور سے ثابت کیا کہ میں حق پر اور اگر ایسا نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل حق کی جواب ہے اس سے وابستگی ہے جو بھی نہیں اہل حق کے وابستگی بھی نہیں تو پھر کبھی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ اہل حق ہیں انہوں نے دین کو سمجھا ہے باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے دین سمجھے بغیر دنیا سے لکسٹ ہو گئے تو میں نے آج کیا کہ جب کے حق کی علامت قرآن مجید کے مطابق تعامل و سوال سے قبیل ممین ہے اور وہ ان کا و مومن سے تعلق کوئی نہیں اور جب تک تبدیلی انہوں نے پیدا کی اور ایک نئی کیفیت لوگوں کے سامنے رکھ نمبر دو سوال نمبر ایک یہ کیا غریب انڈیا کے حق ہونے کی اس کو بیان کیا جائے سوال نمبر دو یہی عقائد کو نظریہ دوسرے گروہوں میں بھی جماعت المسلمین کے یہی عقائد اہل قرآن چلانے والے پرویزیوں کے یہی عقائد اشاد اور سعید اور سننا کے یہی عقائد حزب اللہ کے یہی عقائد حزب اللہ کے نزدیک بھی اس امت کا سب سے بڑا مشرق احمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ مزاج اور ان کے نزدیک بھی سب سے بڑے مشرق احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ تو لہٰذا نظریات و عقائد کو دونوں ہی رکھتا ہے یہ جتنے چار پانچ میں ہیں سب کے عقائد نظریات ایک جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پیروکاروں سے یہ درخواست ہے سوال ہے کہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب کو ترجیح دی ہے ان کو کی وجہ اگر سارے ایک جیسے ہیں تو ان سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا جب وہ ایک ساتھ نہیں ہے الگ الگ گروہوں کی شکل میں موجود ہیں اور تم نے ان گروہوں میں شامل ہونے کی بجائے ڈاکٹر صاحب کی گروہ میں شمولیت کیا کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ترجیح ہونی چاہیے بعض اس کی وجہ ترجیح جو ہے وہ کیا ہے کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو کو ان ترجیح ہے اور اس گروہ کو آپ نے اختیار فرمایا ہے سوال نمبر تین بارہ تیرہ سو سال تک تو دین تو موجود نہیں رہا پہلی صدی ہجری کے بعد وہ کہتے ہیں دوسری صدی ہجری سے جو آخری دین تھا وہ بدل گیا تو دوسری صدی ہجری سے لے کر چودہویں صدی ہجری میں ڈالتا تو اس تو معنی ہے کہ تیرہ سو سال تک تو ہجری دین تو موجود نہیں تھا تو اس تیرہ سو سال کے دور کے لوگ جن کے سامنے تو ہجری دین کھائے گی وہ کس بات کے مقدس کس بات کے مقدم ہے جب تو ہجری دین موجود ہی نہیں تھا تو کس بات کے مکلف تھے کہ جب کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کلف اللہ اللہ صاحب کہ اللہ تبار بتا رہا اس کتاب سے زیادہ تو کسی کو مکلف نہیں بناتا پابند نہیں کرتا تو دین تو موجود نہیں تھا تو کس بات کے جو تھے وہ پابند تھے اور دوسری بات یہ کہ جب توحیدی دین موجود ہی نہیں رہا تو نبی علیہ السلام اسلام کے ختم نبوت کا کیا بنے گا نبی علیہ السلام اسلام کے ختم نبوت تو پہلی صدی ہندی کے بعد تو باقی نہ رہی اس لیے کہ ان کے بعد تو کوئی چیز محفوظ نہ رہی دین تو محفوظ نہیں رہا جب دین محفوظ نہیں رہا جیسا جس دین کو لائے ہیں وہ دین محفوظ نہیں رہا تو ختم نبوت کا تقاضا کہاں پورا ہوا تو نبی علیہ السلاط اسلام کے ختم نبوت کا کیا ہوگا اور پھر یہ کہ میں نے یہ بات عرض کی کہ پھر یہ سبیر المومنین کی اتباع کا جو حکم ہے یہ کہاں باقی رہے گا جب سبیر المومنین ہی نہیں ہے تو پھر اس کی اتباع جو ہے وہ کیسے کی جائے گی نمبر چارج کہ نبی علیہ السلام السلام اسلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی سے تو جمع نہیں ہو سکتی اور تیرہ سو سال تک اس امت کا اجماع رہا گمراہی پر جب تک ڈاکٹر صاحب دنیا میں تشریف نہیں لائے پوری کی پوری امت رہی گمراہوں کی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی سے جمع نہیں ہوگی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرہ سو سال تک امت نے سوائے گمراہی سے کوئی ہدایت کی رات دیکھی نہیں پوری امت جو تھی ڈاکٹر صاحب کے علاوہ گمراہی پر مشتمل تھی تو نور بلا منظاری ڈاکٹر صاحب کی بات کو مانیں گے یا نبی پاک سے سن لیں گے اب نبی علیہ صاحب اسلام کی بات کے مقابلے میں یہ اس بات کو قبول کرتے ہیں اب جو دیکھ لیں وہ ایمان کے کس مرتبے پہ اور کس درجے پہ اور کس حالت میں کھڑے ہوئے نمبر جو بھی ہے ڈاکٹر عثمانی صاحب نے توحیدی دین کا دعویٰ کیا ہے اس سے پہلے تو موجود نہیں تھا کہیں انہوں نے یہ دین کہاں سے دیکھا اس سے پہلے تو یہ موجود نہیں تھا کہ دنیا کے اندر بڑے عظیم پاک و ہند کے رہنے والے ہیں لکھنؤ کے انہوں نے ایم بی بی ایس اس لیے بڑے شہید پاک و رہنے والے ہیں جب اسی بڑے شریف ہند میں رہنے والے ہیں اور اصل دین بکول ان کے اپنے بڑے شریف ہند میں آیا ہی نہیں تو انہوں نے یہ کی کہاں سے لیا جو آیا ہی نہیں جس کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے پھر یہ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب یہ دے ہم نے راست قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے تو قرآن قرآن اور حدیث جائے اس کے ذریعے سے آیا ہے تو یہ بھی مشرقین اور کافروں کے ہاتھ سے آیا ہے اور جو کافروں اور مشرقوں کے ہاتھ سے قرآن آیا ہو حدیث آئی ہو کیا اس پہ اعتبار کیا جا ہے تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جو قرآن و حدیث ہیں یہ اصل ہی رہے اس لیے کہ جب علماء بگڑ گئے تو علماء جب بگڑے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث کو بگاڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسباب انہوں نے وہی محفوظ رکھی ہو اور خود بگڑتے چلے گئے ہوں اور اسباب محفوظ رکھتے کردار کا تشریف لائے اسباب ان کا پیش کر دیجیے اگر یہ اصل چیز ہے یہ آپ کے پاس ہے آپ اس کو اپنے پاس ہے پھر اس کے عمل فرمائیں اور اس کی دعوت دیں پھر ایک بات اور ہے قرآن مجید کی قرآن مجید کا کیا ہے ایک ہے قرآن مجید کا مخہوم ایک ہے قرآن مجید کے کلمات اس کا پڑھنا قرآن مجید کا پڑھنا جو قرآن ہے آپ کون سی روایت میں قرآن پڑھتے ہیں روایت کے حفظ میں پڑھتے ہیں اور روایت کون سی صدی کی ہے دوسری صدی ہجری کی تو دوسری صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک چودہویں صدی ہجری تک تو اصل دین تھا ہی نہیں تو اصل قرآن پڑھنا کہاں تھا دنیا کے اندر جب اصل قرآن پڑھنا کہاں نہیں تھا تو پھر آپ نے قرآن پڑھنا کی شکل دنیا میں تو خیرات موجود نہیں تھی حجیب کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں اور کی جتنی کتابیں ہیں اور ساری کی ساری کتابیں کون سے دور میں لکھی گئی ہیں کون سے دور میں مرتب ہوئی ہیں جہادی دین کے دور میں مرتب ہوئی ہیں تو دین کے دور میں مرتب ہوئی ہیں کیا وہ توحیدی دین کی ہو سکتی جب نہیں ہو سکتی جسمانی کا پورا ذخیرہ حدیث کون سے دین سے رکھتا ہے اتحادی دین سے تعلق رکھتا ہے جب اتحادی دین سے رکھتا ہے تو نہ اللہ کا پیغام محفوظ رہا نہ نبی علیہ السلام کی وضاحت محفوظ رہی جب وضاحت بھی محفوظ نہیں رہی اور پیغام بھی محفوظ نہیں رہا تو حضرت خاتون نے دین کیا پھر دیکھیے یہ ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اصل قرآن ہے کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ انا نحن ذکر و انا لہو الحاظون اس لیے اصل قرآن تھا اور ہم نے قرآن کے ذہلا سیکھا کہ یہ آیت انا نحن ذکر و انا لہو الحاظون کیا یہ براہ راست آ کے عثمانی صاحب کے نازل ہوئی یہ بھی تو امتیازی دین والوں نے دی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے جیسے باقی قرآن میں تبدیل کی ہے اس پر بھی انہوں نے تبدیل کر کے بیان کر دیا کہ یہ بھی انہیں اتحادیوں سے حاصل ہوئی ہے اتحادی تو قابل مشرق ہیں قابل مشرقوں کی بات پہ کیا اعتبار ہے کہ انہوں نے اپنی بات جمانے کے لیے انہوں نے یہ ہے شامل کر کے آپ کو ضرور ہو ایک بات اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے اگر وہ مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے اگر یہ بات مانتے ہیں کہ یہ قرآن محفوظ ہے تو اس میں اللہ نے قرآن کا لفظ نہیں فرمایا اللہ نے ذکر کا لفظ فرمایا ذکر کرا فرمایا اور فساد و بلاغت کا تقاضا یہ ہے قرآن مجید کے فلاح و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سمجھا جائے کہ جب اللہ نے ذکر کا لفظ فرمایا تو ذکر سے ملاق کیا ذکر کے معنی نصیحت کیا ہوتی نصیحت محفوظ ہوگی جب چار چیزیں محفوظ ہوں گی نصیحت محفوظ ہوگی جب چار چیزیں محفوظ ہوں گی نصیحت کے الفاظ محفوظ ہونے چاہیے اگر الفاظ محفوظ نہ ہوں نصیحت محفوظ نہیں نصیحت کا مفہوم الفاظ کا مفہوم محفوظ ہونا چاہیے اگر مفہوم محرف ہو گیا میں تبدیلی ہو گئی تو اس نصیحت محفوظ نہیں اس نصیحت کی جو وضاحت ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے اگر وہ محفوظ نہیں تو نصیحت محفوظ نہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ نصیحت کا نمونۂ عمل محفوظ ہونا چاہیے اگر نمونۂ عمل محفوظ نہیں تو نصیحت محفوظ نہیں تو لہٰذا یہاں اللہ نے چار چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت حفاظت کی آیت ہے اور ہمارے من ہے اور اس کی وجہ سے ہم قرآن کو محفوظ مانتے ہیں تو پھر چار چیزوں کو محفوظ ماننا پڑے گا پھر ایک چیز کے محفوظ ماننے سے کام نہیں چلے گا کلمات کو محفوظ مانیں گے وہ ہے قرآن مٹی اس کے مفہوم کو محفوظ مانیں گے وہ ہے فضا اور اس کی وضاحت کو محفوظ مانیں گے وہ ہے حدیث اور نمونے عمل کو محفوظ گے وہ المومنی تو یہ چار چیزیں محفوظ مانیں گے اس آیت کو ماننا ہوگا اگر ان چار محفوظ نہیں مانیں گے اس آیت کو ماننا تو نمونے عمل کے لیے تو افراد کا ہونا ضروری ہے تو اگر افراد موجود ہی نہیں تھے جس پہ عمل کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے اتحادی ہو گئے تھے تو بے ظاہر رہتے ہیں کون سی چیز محفوظ رہی عمل تو محفوظ نہ رہا جو عمل محفوظ نہ رہا اور ان کی روایت قابل اعتماد نہ رہی علم بھی محفوظ نہ رہا عمل بھی محفوظ نہ رہا تو پھر کیا چیز محفوظ رہی اور کون سا دین ہے جو پھر آپ پیش فرمانا چاہتے ہیں پھر ایک سوال اور ہے کہ اس سے پہلے تو سارے اتحادی کے توحیدی کو اٹھانی اور ڈاکٹر صاحب نے براہ راست قرآن مجید سے توحید حاصل کی ہے کسی سے نہیں سیکھی قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا ہے عربی میں اور صحابہ کرام کی زبان کون سی تھی عربی تھی لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی علی محمد کتاب یہ صحابہ کرام براہ راست قرآن کو نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ نبی علیہ السلام سے تعلق اختیار نہ کرتے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کی زبان عربی ہے وہ معلم کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تو ڈاکٹر عثمانی صاحب کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ یہ کسی معلم کے بغیر سیکھ گئے معلم کے بغیر سیکھتا ہے وہ تو اللہ کا نبی ہوتا ہے جو کسی انسانی معلم سے نہیں سیکھتا براہ راست اللہ کا شکیل ہوتا ہے وہ تو اللہ کا نبی ہوتا ہے غیر نبی تو کسی نہ کسی کا شاید بنے گا اور ڈاکٹر صاحب تو کسی کے شکیج نہیں بنے تو جب صحابہ کرنا عربی زبان والے نبی علیہ السلام کی شادی کے لیے کہ ان کو ضرورت تھی کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کی زبان عربی بھی نہیں تو یہ تو اردو زبان بولنے والے ہیں تو اردو زبان بولنے والے ہیں تو یہ بغیر اس بات کے قرآن مجید کو کیسے سیکھیں پھر ایک بات اور کہ آپ ان کے رسالے پہ جو رسالے کرتے ہیں ان پہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ فاضل علوم دینیا ان کے جو رسالے چھپے ہوئے ہیں ان کے اوپر دیکھیے کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کو بھی جیل میں رکھیں گے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی کتاب کا مقصود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فاضل علوم دینیا وفاق المدارس ملتان کہ انہوں نے علومی دین دینی علوم کہاں سے حاصل کیے وفاق المدارس سے وفاق المدارس قلعہ ہے جو غلبیوں کا اور کو کس سے نسبت ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ گھرانے اور وہ کون سے دین والے ہیں اتحادی اتحادی دین دین والے والوں نے ان کو خالد نہیں کیسے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گٹر میں سے وضو کا پانی پادی کا پانی نکالا جا سکے اب گٹر میں سے تو ناپاک پانی ہی ملے گا تو یہ فاضل علوم دینیا جو وفاق المدارس ہے وفاق المدارس تو بقول ان کے گٹر ہے کہ جس میں اتحادی دین ہے دین تو تھا ہی تو وہاں سے انہوں نے دین حاصل کیا تو دین حاصل کیا مدارے سے اتحادی دین والے تھے تو وہاں کا آیا ہوا دین یا توحید دین کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بادل ہیں تو اہل بادل سے حق دین حاصل نہیں ہو سکتا اور اگر وہ کہتے ہیں اہل حق ہیں تو ان کے ہٹنے کی وجہ سے یہ اہل حق نہیں ہو سکتے تو دونوں صورتوں نے جو تجزیہ دی جائے تو اس کے لحاظ سے ان کا تعلق اہل حق کے ساتھ نہیں بنتا یہ چند باتیں تھیں جو غور طلب تھیں اگرچہ ان بنیادی باتوں کی صورت میں ضرورت نہیں اس بات کی کہ ان کی عقائد کا تجزیہ کیا جائے مگر مختلف گروہوں میں جو عقائد کی جب ہے میں اس میں ایک اہم بات آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیے دو باتیں ہیں یہ کتنے گروہ ہیں جن سے میں نے نام لیا ہیں جماعت مسلمین والے ہیں یہ مسلمان کہلانے والے عثمانی ہیں یا اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والے پردے ہیں یہ سارے کے سارے عقائد و نظریات کے لحاظ سے یکساں ہیں عقائد و نظریات کے لحاظ سے یکساں ہونے کے باوجود یہ علیحدہ علیحدہ جماعت کی شکل میں ہیں جس کے دو سبب ہو سکتے ہیں اور فرمائیں گے تو آپ بات بازی ہوگی دو سبب ہو سکتے ہیں یا تو یہ سبب ہے کہ ان کا اختلاف بغ جم بہن ہے کہ ایک دوسرے کی چزاہٹ قبول نہیں کرنا اگر یہ مقصد ہے تو پھر ایسے باتیں ہونے میں ہے دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے جو سازشی ذہن ہیں ان کا یہ کارنامہ ہے کہ مختلف جماعتوں کی شکل میں گروہوں کی شکل میں ایک ہی بات بیان کی جائے تاکہ سادہ لوگ مسلمان ان عقائد اللہ سے متاثر ہو جناب دیکھیے کہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو یہ بھی نہ کہتے یہ بھی نہ کہتے یہ بھی تو یہ سارے جو کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے ایک بات کو پانچ چھ طرف سے کہوایا جائے تاکہ سننے والا سارا لوگ مسلمان متاثر ہو کہ واقعی حقائق میں یہی بات ہے حقیقت یہی بات ہے جو انہوں نے بیان کی ہے تو لہٰذا وہ ان عقائد میں پھنستے ہوئے چلے جائیں لہٰذا کسی جماعت کے نام پر پھنسے لیکن پھنسے ان عقائد و نظریات میں یہ پیشور شعروں ہے تو اگر یہ واقعی اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں تو پھر یہ پیچھے کی سازش ہے اور اس لحاظ سے بھی اہل باطل ہیں اور اگر جو اس لحاظ سے ہیں کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بغاوت رکھتے ہیں ایک دوسرے کی فراضت ماننے کو تیار نہیں اس لحاظ سے بھی یہ علامت قرآن مجید نے بیان فرما دی کہ یہ اہل باطل ہیں تاہم عقائد نظریات کے حوالے سے چند بنیادی باتوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس گروہ کے عثمانی گروہ کے جو بنیادی عقائد نظریات ہیں ویسے تو سولہ سترہ باتیں ان کی ایسی ہیں جو ہم سے منفرد ہیں لیکن ان تمام کو اگر احاطہ ان کا کیا جائے استفاع کیا جائے تو یہ چند باتیں بنتی ہیں بنیادی باتیں پہلی بات کہ وسیلہ شرک ان کی دعوت فہیل ہے اور دعوت فہیل میں پہلی بات یہ کہ وسیلہ شرک دوسری بات یہ کہ دم اور تعویل یہ شرک ہے تیسری بات یہ کہ برزخ میں روح اور حقیقی جسم کا تعلق نہیں روح اور مثالی جسم کا تعلق قائم ہوتا ہے حقیقی جسم سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے بعد ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں یہ شر ہے ایک بات ان کی یہ ہے کہ سارے ثواب نہیں جو مر گیا وہ مر گیا یہاں کا پڑھنے والے کا عمل کرنے والے کا کوئی سوال بننے والے کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کے بعد ان کی ایک بات یہ ہے کہ آئم مساجد معلمین قرآن مجید کے اور دینی علوم کے ان کا تنخواہیں دینا حرام ہے اس لیے تنخواہ دار امام تجی کی نماز ادا نہیں ہوتی یہ بنیادی باتیں ہیں جو ان کے عقائد میں ہیں تو ساری باتیں تو آج نہیں ہو سکتی اس لیے اس لیے تو ابھی نشست ہوگی لیکن اس کا کچھ بات نہیں اس وقت حد کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وسیلہ شرک وسیلہ شرک ہے تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن کسی شخص کا وسیلہ دینا یہ شرک ہے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں سجدہ کرنا خیر اللہ کو یہ شرک ہے اب اگر کوئی یہ تفصیل کرے کہ حضرت قابل کو تو سجدہ کرنا شرک ہے لیکن زندہ انسان کو سجدہ کرنا شرط نہیں تو اس کے معنی ہے کہ کرنا تو شرک بنانا سجدہ تو شرک نہ بنانا اب یہ کہا گیا کہ وسیلہ شرک ہے کہ یہ کہنا کہ عمل کا وسیلہ شرک نہیں شخصیت کا وسیلہ شرک ہے تو معلومات وسیلہ تو شرک نہ ہوا نسبت جو ہے تو شرک بنانا تو پھر جس دعویٰ ہے کہ وسیلہ یہ وسیلہ جو ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ ہو تو نہیں کہ عمل کا وسیلہ کیا جا سکتا ہے جب عمل کا وسیلہ جا سکتا ہے تو شخصیت کا وسیلہ دینا یہ شیخ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے کہ آپ دعا کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کسی نیک آدمی کی آپ درخواست کریں جو آپ کے لیے دعا کریں کہ یہ تو صحیح ہے لیکن کسی نیک آدمی کا اپنی دعا میں حوالہ دینا یہ جائز نہیں یہ چیز ہے تو نیک آدمی سے دعا کی درخواست آپ کر سکتے ہیں لیکن نیک آدمی کا حوالہ آپ اپنی دعا میں نہیں دے سکتے یہ شرک ہے اس کی دلیل کیا ہے لیکن جی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے دلیل جو بیان فرمائی ہے اس میں آپ اگر مجھے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں کہ یہ بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں کہ کسی سے درخواست دعا کی, کی جا سکتی ہے لیکن دعا میں کسی کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا کیوں قرآن کہتا ہے کہ بھائی ذات تعالیٰ قریبا کی انی فہمی قریب کیا نبی علیہ السلام جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں تو میں جب قریب ہوں تو دعا کس سے کرو کہ دعا مجھ سے کرو اب اس آیت میں یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوسرے سے دعا کری جا سکتی کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے سے دعا کری جا سکتی ہے اور دلیل میں یہ آیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا لباس یہ قریب کہ جب آپ سے یہ پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں تو لہٰذا میں قریب ہوں تو مجھے پکارو میں تمہیں میں جواب دوں گا اس سے یہ بات کہاں نکلی کہ دوسرے سے درخواست کرو تو میرے ممبئی سے آپ کے لیے دعا کرے تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اس سے یہ اگر یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ کسی کا حوالہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس سے یہ نتیجہ بھی نکالنا پڑے گا یہ آج سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ دعا بھی خود کرنا پڑے گی دوسرے سے کرانے کی اجازت نہیں ہوگی جب اللہ رہے تو میں تمہارے قریب ہوں تو مجھے پکارو وہ یہ ہوا کر کہ جو بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس پر جواب دوں گا اس کی دعا قبول کروں گا اس لیے یہ کہاں نکلا کہ دوسروں کے یہاں دعا کرا تو پھر اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ خود دعا کریں تو لہٰذا یہ جو نکالنا تھا دعا کرانا تو جائز ہے لیکن دعا میں کسی کا حوالہ دینا جائز نہیں تو یہ بات کس طرح سے شائع سے تو معلوم نہیں ہو رہی اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو رہی ہو تو مجھے سمجھا اس کے بعد یہ فلاح کا راستہ یہ اشارہ ایک ہے اور وسیلے کا شیخ دین کا ایک رسالہ ہے ان رسائل میں انہوں نے وسیلے کے بارے میں شرکوں نے بیان کیا ہے ایک بات جو اس میں بیان فرما رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں کہ وہ اسرائیل اسما حسنہ فضو کہ اللہ نے کہا کہ میرے جو نام ہے خوبصورت نام ان ناموں کے ذریعے سے تم مجھے پکارو اب اشارے گرامی سماج فرمائے اگر اسماء حسنہ کی بجائے کسی نبی یا ولی کا نام لینا اسماء اتنا سے زیادہ نبی یا ولی کی ذات اور اس کے نام کو مؤثر ماننا ہے کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اتنا ہیں یا رحمان یا رحیم ان کی بغیر اگر آپ نے کسی نبی کا نام لے لیا یا کسی ولی کا نام لے لیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کے نام کو اللہ کے نام سے زیادہ مؤثر ہیں اس کے معنی یہ ہو گیا کو زیادہ مؤثر مانتے ہیں یہ زیادہ مؤثر ماننا ہی نہیں بلکہ یہ صرف شرک ہی نہیں بلکہ اللہ تبار کی بھی ہے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں سے یا ہے یا رحمان یا رحیم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اے اللہ میری دعا کو قبول کرنا لے تو یہ اللہ کے ناموں کی جگہ سے میں نے نبی علیہ السلام کا نام جب میں نے ناموں کی جگہ سے نبی السلام کا نام نہیں لیا تو پھر اللہ کے نام کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا اور اللہ کے نام کے مقابلے میں اس کو اہمیت دینا یہ کام خبر اللہ کا بتا رہے ہوتا ہے کہ مجھے پکارو میرے ناموں سے تو اللہ کا نام نبی تو نہیں ہے اللہ کا نام ولی تو نہیں ہے اللہ کے جو اسما ہے اسما ہے وہ اسما حسن میں اللہ کو پکار رہا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اللہ کے ناموں کی بجائے نبی ولی کو پکارنا تو کب ہوگا جب میں کہوں گا کہ اے نبی علیہ السلام آپ میری دعا کو قبول فرمائے تو یہ اللہ کے ناموں کی وجہ نبی صاحب اسلام کا نام لے کر پکارنا ہوگا تو کیا وسیلے میں یہ کام کیا جاتا ہے جب یہ نام نہیں کیا جاتا یہ کام نہیں کیا جاتا تو اللہ کے نام کے مقابلے میں دوسروں کے نام کو ترجیح دینا چاہیے پھر یہ کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی نیک عمل کا وسیلہ تو دیا جا سکتا ہے میں دعا کر رہا ہوں تیرے نبی علیہ السلام کا واسطہ ہے اے اللہ سے اور یہ کرام رحمۃ کا واسطہ ہے تو یہ میں اللہ کا جو واسطہ دے رہا ہوں وسیلہ دے رہا ہوں یہ سنگھ کا دے رہا ہوں خرید مشرف کا دے رہا ہوں آصف خاصی کا دے رہا ہوں کن لوگوں کا دے رہا ہوں ان لوگوں کا دے رہا ہوں جو اللہ کے قلبی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا یہ عمل اللہ کو خوش کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا اللہ کو خوش کرے گا کہ یہ محبت کا عمل تو میرا ہی عمل ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کا جو حوالہ دے رہا ہوں اللہ کے سامنے تعلق بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہ میرا تعلق نیک بندوں کے ساتھ ہے کہ میں کس چیز کا حوالہ دے رہا ہوں اپنے ہی نیک عمل کا حوالہ دے رہا ہوں تو یہ بھی حقیقت میں شخصیت کا حوالہ دینا بھی نیک عمل کا حوالہ دینا پھر یہ کہ جو آدمی یہ وسیلہ کرتا ہے کہ کسی کا حوالہ دیتا ہے واسطہ دیتا ہے تو کیا وہ اس سے مانگتا ہے اس سے ٹھیک ہے کہ ہم جو یہ وسیلہ کرتے ہیں یہ جو نام لیتے ہیں کسی کا یہ کس امید پر لیتے ہیں اس امید پر لیتے ہیں کہ اللہ کا بات رضا ہماری دعا کو قبول فرمائے لے گا کیا ہم اللہ کے لیے واجب قرار دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے لہٰذا جب واجب قرار نہیں دیتے بلکہ امید کی حیثیت جس کو دیتے ہیں اور حوالہ بھی نیک عمل کا دے رہے ہیں نیک آدمی کا دے رہے ہیں تو یہ اس سے نیک آدمی سے محبت رکھنا یہ بھی نیکی ہے اب یہ ہے کہ وسیلہ جس کو کہتے ہیں یہ میں مختصر عرض کر دوں کہ وسیلے کے تین معنی وسیلے کے ایک معنی ہے ذریعہ اور واسطہ اور وسیلے کے ایک معنی ہے قرب یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ یعنی ایمان والو کہ اللہ کا قرب تلاش کرو اور اس کی ذریعے ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہاں وسیلہ قرب کے معنی استعمال اور وسیلہ جو ہے یہ جنت کے بلند مقام کا نام بھی ہے جو آزان کی جو دعا ہے اس کے اندر ہم نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہاں جس وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے یہ لوگ بھی وسیلہ ہے کے واسطہ اور تعلق کے معنی میں یہ استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے اب یہ کہ یہ وسیلہ جائز ہے نجائز ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے ذرائع بیان فرمائے ہیں میں دو آیتیں ان کی دلیلیں عرض کر دیتا ہوں میں دو تین باتیں اپنے بیان کر دیتا ہوں باقی جو تفصیل ہے ان شاء اللہ اگلی نشست میں جو بھی اگر مولا فرمائیں گے وہ نشست دینا فرمائیں گے نشست میں ان شاء اللہ باقی تفصیل ہوگی انہوں نے دو آیتیں دی وسیلے کے شرک ہونے کے لیے اور وہ آئے آپ سماج فرمائیں فرمایا کہ وہ نظیر منظوری کی اولیا کہ وہ لوگ جو بناتے ہیں اس کے سوا دوسروں کو کار خاص وہ یہ کہتے ہیں ماں نا ہم نہیں عبادت کرتے ان کی اللہ شریف پر یہ اس کے کہ وہ قریب کرتے ہیں ہمیں جو اللہ ذلفا اللہ کے ساتھ کہیں کرتے ہوئے ابھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کارساز اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے تو کیا جب ہم وسیلہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے فلاں کی برکات سے ہمارے ہاتھ کریں فرما ہم ان کو کاٹ ساٹ مان کر ان سے مانگ رہے ہیں تو ان کو تو کاٹ ساٹ نہیں مانا ہم نے جب ان کو کاٹ ساٹ نہیں مانا تو پھر اس کا اطلاع یہاں دوسری آئس تو میں کہوں بولوں مرا جن کا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے وہ وہ یقول اور کہتے ہیں ہا ارا شفا ان یہ اللہ کے پاس ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں اب کمال دیکھیے میں ایک بات کہی اگر آپ اللہ کے ذہن میں ہو میں نے کہا کہ اہل بات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی مکمل کو پیش نہیں کریں گے کوئی پیش کریں گے انہوں نے وسیلے کے شرک میں یہ پوری عبادت نہیں کی کہ ہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں ہماری حفاظت کرنے والے ہیں جب کہ پوری آیت یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں کی ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں تو کیا ہم ان کی نبی علیہ السلام کی یا علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو لہٰذا وسیلہ اور چیز ہے حاضر مشکل مشام ماننا اور چیز ہے ان دونوں کے اندر فرق ہے میں عبادت کس کو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے بات میری بات گئی عبادت کیا ہے کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے حکم کی تعمیر کرنا اس کے سامنے اپنی آزادی اور اس کی عظمت کرنا زبان اور مال سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اس کو میں چاہیے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ اس کی اطاعت کرنا ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو ماں باپ کی عبادت ہو گئی نا ہم استاد کی اطاعت کرتے ہیں استاد کی اطاعت ہو گئی نا ہم اپنی زبان سے اپنے جسم سے اپنے ماں سے اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اولاد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب کی عبادت کرتے رہے ہیں تو پھر اگر زبان سے دل اگر زبان سے جسم سے مار سے اللہ کو خوش کریں تو عبادت ہے کسی اور کو خوش کریں تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے غور فرمائیں کہ میں نے شروع میں جملہ کیا ہے کہ کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر جب یہ کام کریں گے تو اس کو مت تو ہم اپنے ماں باپ کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا نہیں سمجھتے ہم اپنے اساتذہ کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا نہیں سمجھتے اگر سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر یہ کام کریں گے تو اس کو عبادت کہا جائے گا لہذا ہم جو وسیلہ دے رہے ہیں ہم سے واسطہ دے رہے ہیں ہم ان سے نہیں مانگ رہے اگر ہم ان سے مانگ رہے ہوں گے تو اس کو وسیلہ نہیں کہیں گے اس کو شرک گے تو شرک اور وسیلے میں فرق ہے عبادت اور اطاعت میں فرق ہے کہ عبادت میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھنا ہے جبکہ اطاعت میں ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے جس طرح اس میں فرق کرنا ضروری ہے اتنا وسیلے میں اور شیر میں بھی فرق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو لہذا کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ شرک ہے یا نہیں جائز ہے یا نجائز ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی ایک دلیل بغیر تو بہت زیادہ ہیں لیکن سمجھنے کے لیے دو تین دلیل یاد کرتا ہوں پہلی تحریباً قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وقان و مین قبل کفر علما مارک و کفر فلاں کافی اور میں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جب نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو اہل کتاب نبی علیہ السلام السلام کا نام لے کر دعا کرتے تھے کہ اللہ کرتے تھے آخری نبی علیہ السلام جو تشریف لانے والے ہیں ان کی برکات سے ہمیں کامیابی عطا فرمانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی روایت ہے روح المانی کے اندر رائے کہ جب یہ دعا کرتے تھے فہم سلوم تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے وہ مدد کیے جاتے تھے اللہ ان کو کامیابی اللہ فرماتے تھے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے لیکن اس کو شرک نہیں کہا نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ابھی دنیا میں تو شرک نہیں لائے ان کی صرف علامات پہنچی ہیں دنیا کے اندر دورات میں میں انجیل انہوں نے کی علامات کو دیکھا ہے ابھی ان کی علامات دنیا کے اندر پہنچی ہیں خود تشریف نہیں لائے اس وقت اگر ان کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تبار بتا اس کا شرک نہیں کہتے اور جب حضرت بتا کے خود تشریف لے آئے حضرت کے کمالات کو لوگوں نے دیکھ لیا اور پھر اگر ان کا وسیلہ لیا تو شرک ہو گیا تو کہتے ایک بات دوسری بات یہ تو قرآن مجید کی بات ہے اب ہے نبی علیہ السلام کی بات حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہ دعا فرمانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نہیں عطا فرمائی اللہ فرمائے نبی احسان فرمائے کہ جس بات سے راضی نہیں کیا جس بات سے راضی نہیں کہ اللہ تجھے بھی نہیں کہنے کی بجائے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بھی آگے صحابی تھے رضی اللہ عنہ نبی السلام کی طبیعت یاد کا کہنا کہ حضرت اللہ کے خزانے میں کیا کر ہے اللہ بھی نہیں بھی دیتے ہیں نبی علیہ السلام میں آگے میں لکھے کئی بات سے کہا تم اچھی طرح سے حضور کر دو رقع سماج پڑھ دو نماز کے بعد یہ دعا مانگ دعا کے بعد میں کے سامنے پیش کر اللہم انی اسالوکا اے اللہ یقیناً میں کچھ سے مانگتا ہوں محمد تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں تیری طرف متوجہ ہوں اور میرے ہاتھ میں اب یہ کلمات کس نے سکھائے نبی علیہ السلام نے کیا نبی علیہ السلام لوگ ضلع مزاج شیر کی دعوت دینے کے لیے دنیا کو سکھائے قرآن سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے شرک نہیں کہا نبی علیہ صاحب السلام کی تعلیم اس کے بارے ہو گئی حضرت نے تعلیم دی اس سے دو اعزاز کیے ہیں جناب ڈاکٹر مصور کمار صاحب وہ دونوں اعزاز مستقبل کا میں رکھ دیتا ہوں پہلا اعزاز انہوں نے کیا اس میں ایک راوی ہے ابو جاب کا اس راوی کو امام احمد نے امام مسلم نے اور امام نبوی نے حدیث پھیلنے والا کہا ہے لہٰذا یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی یہ کون فرما رہی پہلی بات یہ تینوں امام آپ کے اپنے دعوے کے مطابق سے اتحادی دین والے تو اتحادی دین والوں کی بات قبول کرنے کے قابل ہوگی تعبیر سے یا یہ تینوں اتحادی دین والے ہیں اور تینوں نوز اللہ نظار مشرق ہیں تو مشرقوں کا حوالہ آپ کیوں دیں ان کی بات کا موڑ پر کیوں بنا رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ کہ یہ بدلا ہے حدیث کرنے والا ہے تو آپ نے ان کا یہ دعویٰ کیسے قبول کرنا یہ تو خود مشرق ہیں نوز اللہ نظار اتحادی دین والے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ انہوں نے اپنے مرتدین گروپوں کا دیا ہے ہمیں ابو جعفر کنیت رکھنے والے چودہ راوی ہیں چودہ راوی کچھ ان میں ضعیف ہیں کچھ ان میں صحیح ہیں اب انہوں نے جس راوی کا حوالہ کیا ہے ابو جافر کا یہ نام ابو جافر کنیت کا سب کے ایک ہے ان کے نام مختلف ہیں جس کو انہوں نے پیش کیا ہے ڈاکٹر مسود عثمانی صاحب نے جس ابو جاکر کا حوالہ کیا جس کو غزہ کہا گیا وہ ہے ابو جاکر عبداللہ بن مسور ابو جاکر عبداللہ بن مسور مدنی اور مدارین یہ مکمل اس کا نام ہے اور جبکہ اس کے اندر حدیث کے اندر جو ابو جعفر ہے اس کا نام ہے ابو جعفر عمیر بن یزید مدنی اور خطری وہ ہے مداحی یہ ہے خطری اور اس کے بارے میں سارے محدود متحد ہیں کہ یہ مرو ہے اب ابو جہاں کے کلیت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اب کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ان کتابوں کو دیکھیے یا تو بیان سننے کا دھیان کسی کے پاس نہیں پوجا یہ کہ کتابیں خریدے اور کتابیں دیکھے اس میں کہ نہ یہ جو مسافر ہے کون سا مسافر ہے کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے ابو جعفر کلیت سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو بے حمل و کرنے کی کوشش کی ہے نمبر ایک نمبر دو جن محدثین نے اس بان میں منحص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے ان تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے لہٰذا محدثین نے حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے تو غیر محدث کو یہ کیا حاصل نہیں تو اس حدیث کو ضعیف و ناقابل قبول حدیث کرا دی دوسرا احتیاط ان کا وہ بھی سماج فرمائی سماج میں کہ اس حدیث میں اضطراب ہے ٹکراؤ ہے وہ کیا ٹکراؤ ہے ٹکراؤ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد ہوا ہے تو اب یہ دو وقت ہو گئے تو ٹکراؤ ہو گیا اب دونوں میں سے ایک بات نہیں ہو سکتی ہے اب یہ اتنی معقول دلیل انہوں نے جان فرمائی کہ ہر معقول آدمی بیچارہ پریشان ہوگا حضرت والا یہ دو روایتیں ہیں دو روایتیں یہ واقعہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوا ہے علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی ہوا ہے زندگی کے بعد جو واقعہ ہوا وہ کیا ہوا یہ واقعہ ہے نابینے کا بینا ہو جانا یہ حضرت کی زندگی میں ہوا ہے یعنی میں خود الفاظ سے کہا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اس آدمی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کام اٹھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آیا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ مصروف کیا جیسے اس کو ٹائم نہیں دے سکے وہ پریشان ہو کر یہاں آئے تو آگے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے تھے جنہوں نے عجیب سے روایت کیا انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے کہا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وقت نہیں دے رہے میری پریشانی یہ ہے اور میں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں دو نفل پاٹ اور دو نفل پڑھ کے اس طریقے سے دعا کر اللہ کا بار بتا رہے تھے مشکل کو آسان کر دیں گے کیونکہ میں نے نبی علیہ صاحب اسلام کو دیکھا کہ حضرت نے ایک نابینا کو یہ دعا دعا سکھائی کی اور اس کا نتیجہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بعد حضرت کا فرمانا ہے لہذا اس صحابی کا یہ دان ہو دو رکت نماز ادا کی دو رکت نماز ادا کرنے کے بعد یہی دعا کی کہ اللہ میں کس سے مانگنا ہوں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا مانگ کے جب زید عثمان علیہ السلام نے اس کا استقبال بھی کیا اور اس کا احترام بھی کیا اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی تو یہ دو باتیں ہیں علیہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت کی زندگی میں بھی حضرت کا واسطہ دینا چاہے اور حضرت کے وفات کے بعد بھی حضرت کا واسطہ دینا چاہے تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات واضح ہو گئی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا عمل شیخ بھی نہیں ہو سکتا اور نجائز بھی نہیں ہو سکتا یہ بات میں نے تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جی جی بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بطور خلافت تھا تحت کی کیفیت پیدا ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ کو بلایا اور بلا کے یوں دعا کی انا توسل الیک بیامی نبی اللہ فسنا کہ اللہ کہ ہم تجھ سے مانتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہ اللہ میں بارش کا فرمان علومر رضی اللہ عنہ کون ہیں خلیفہ راشد اور خلیفہ راشد کا عمل شرک ہوگا خلیفہ راشد کا عمل سنت ہوگا اور حضرت عمر وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہاں بھری مسجد کے اندر صحابہ کیا ان کی موجودگی کے اندر تو صاحب ہزار کی موجودگی جس میں سب موجود ہیں کس نے احترام بھی کیا تو اس کے معنی ہے کہ یہ تمام کا اجماع ہے تمام صاحب اجماع ہے اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں اشارہ ہے اس میں انہوں نے جو اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ کیا ہے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں یا تو وہ عربی جانتے نہیں اور اگر عربی جانتے ہیں تو پیانت ان کے صحیح صحیح گے تو یہ اس میں میرے ہاتھ میں ان کا تجمہ یہ ہے تو اس تجمے میں جو بات انہوں نے کہی ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کی تو لہٰذا کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اس سے یہ ثابت ہے اس کو وسیلہ نہیں دیا لیکن عجیب بات ہے ان کو اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ ایک ہی صفحے پہ میں کیا بات لکھ رہا ہوں یہ بات کہ ان کی اپنی اسی کتاب کے اندر میں آپ کو بات کے سناتا ہوں کیا حضرت لکھتے ہیں کہ مردہ بزرگوں کو دعا کے لیے وسیلہ بنانے کا شرک اور اس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ابھی عبارت یہ ہے اس کے ساتھ رکھنا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قحط پڑتا تھا تو عباس بن عبد المطلف رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے دعا کرواتے تھے جبکہ یہاں ان کی اپنی عربی عبادت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ انا بھی امنی کہ ان کی اپنی جو عبادت عربی میں دی ہے وہاں عبارت یہ ہے اور ترجمے میں جو ہیں جب باقی بن سے دعا کراتے تھے پھر آپ دیکھیے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کراتے تھے اور کہتے تھے یا نے دعا کرواتے تھے اور کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف دعا کے لیے وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا اب جب کہ ہم وہ نہیں ہیں اب یہ ساری باتیں اپنی ہیں عربی باتیں کہیں اب وہ ہم میں نہیں ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو مالک ہے تو بارش بھیج پھر بارش ہو جاتی دعا تو اب بات کر رہے ہیں دعا کا تو عباس لہل سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں تو عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ کے فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی سلم کے چرچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہمیں بارش ہوتا فرما انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو دعا تو عباس ان کو کرنی چاہیے تھی عمر رضی اللہ نے یہ الفاظ کیسے کہے انہوں نے جو الفاظ کہے کہ اللہ کہ ہم اپنے نبی سلم کے چرچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو اس سے وہ نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں عجیب بات ہے کہ نتیجہ نکالتے نکالتے اصل نتیجہ نکال گئے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے جب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو لہٰذا ان کا وسیلہ نہیں کیا جا سکتا جو موجود ہے اس کا وسیلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے وسیلہ دینے کی فکر یہ ہے کہ اس سے دعا کی درخواست کی جائے لیکن دعا کی درخواست کے بغیر یہاں یہ روایت موجود ہے کہ خود عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اگلی بات وہ بھی خود لکھ رہے ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہاں کے خود دیکھ رہے ہیں عربی عبادت لکھی ہے اور عربی عبادت کا چشمہ لکھا کہا کہ پس جب عمر علی اللہ ہو اور عباس علیہ ساتھ ممبر پر چڑھے حضرت عمر علی اللہ ہو عباس کو ساتھ لے کر ممبر پر چڑھے تو عمر عمر فاروق علی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مالک ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان کے باپ کے بھائی ہیں تیری گرف لوگ کرتے ہیں تو اے مالک ہمارے لیے پانی پر یہ کس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تیرے نبی علیہ السلام کے چچا کے ذریعے سے اس کا توجہ کر رہے ہیں اور تو ہمیں بارش کہتے ہیں اور پھر آگے ہمیں امید نہ پھر انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو اب آپ دعا کریں معلوم ہو گیا تو پہلی دعا کس کی تھی اگر عمر رضی اللہ عنہ کی اب انہوں نے بعد میں کہا کہ اب آپ دعا کریں تو بعد نے جو دعا کی وہ دعا بھی انہوں نے خود بیان کی ہے انہوں نے کہا کہ مالک تیری کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر غلام کی وجہ سے اور وہ دور نہیں ہوتی مگر توبہ سے اور اس بات قوم نے تیرے نبی علیہ اخلاق اسلام کی نکاح میں میرے مقام کی وجہ سے تیری بادشاہ میں مجھے ذریعہ بنایا ہے کہ ان لوگوں نے تیرے نبی علیہ السلام السلام کی نگاہ میں میرے مقام کی وجہ سے حضرت کی نسبت جو ہے انہوں نے مجھے آگے کیا ہے تو مجھے آگے کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا وسیلہ بنایا تو بات اللہ اللہ کو کس چیز کا وسیلہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کا تیرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے مجھے آگے کیا ہے تو اللہ بڑا بڑا پکڑے نبی علیہ السلام کا اور میری دعا کو قبول کروا لے اس نسبت سے آگے کیا ہے تو وسیلہ انہوں نے کس کا دیا نبی علیہ السلام کا دیا حضرت عمر علیہ اللہ عنہ نے اس وسیلے سے ثابت کیا ہے کہ اباس اس کو وسیلہ دے کر کیا بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ولی کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا اور اس کے بعد جو دو باتیں مختصر ایک تو یہ پھر ایک یہ کہ قرآن مجید سے ایک بات واضح ہو گئی نبی اسلام کے اپنے شادی گرامی سے بات واضح ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے خلیفہ راشد ان کے بھی واضح ہو گئی اور یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس سسپا بلا عباس ابن عبد المطلی اس سسپا بل عباس کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سسپا کیا کی کہ دعا کرائی کس سے عباس رضی اللہ عنہ سے اور یہ اسی ترجمے کو ہم لوگ پڑھا میں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا استاد موسا یہ قومی تو موسا علیہ السلام نے بھی دعا کرے کہ لوگوں سے دعا کرو کہ اللہ بارش لے لے تو موسا علیہ السلام نے دعا کی انہوں نے دعا کی تو اس دستار کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے بارش کی دعا کی تو لہذا اگر اس دستار کے معنی دوسروں سے دعا کرانی کے ہوں پھر وہاں بھی معنی یہ لینے پڑیں گے کہ موسا علیہ السلام نے کچھ دعا نہیں فرمائی بھائی انہوں نے دوسروں سے دعا کرائی ہے اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی قابل ہے کہ وسیلہ جس کو کہتے ہیں کسی کا حوالہ دینا کہ اللہ کہ تم نے فلاں پہ رحم فرمایا فلاں پہ رحم ایک بندہ کی برکات کے ہم بھی رحم فرمایا اللہ نماز آپ پڑھتے ہیں اس میں درشی بھی پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا ابراہیم کہ ایسی رحمت نازل فرما جیسے تمہیں اسلام پر رحمت نازل فرمائی اسی کا نام وسیلہ ہے تو ہر نماز میں اس کی تعلیم کس نے دی ہے جو اس بار کی نبی پاک نے دوست جو ہے سکھایا ہے اور یہ بات بھی آپ مانتے ہیں کہ اگر شریف پڑھ کے دعا دی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو زبی شریف میں آپ کس کے انتظامی لے رہے ہیں نبی السلام کا نام لے رہے ہیں اور ان کی ملاقات سے جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا سکون ہے یہ اہل کتاب کے وسیلے کے پاس اللہ نے یقین فرمائی اور اللہ کا سکون اس کے جواب کی ذریعہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں صحابہ جان کا کا مجمع ہے ان کے سامنے یہ عمل ہوا ہے تو ان سے بات واضح ہوئی کہ وسیلہ جو ہے یہ شرک بھی نہیں یہ نجائز بھی نہیں اس لیے کہ نہ قرآن نجائز کی تعلیم دیتا ہے نہ نبی علیہ السلام نجائز کی تعلیم دیتے ہیں نہ حضرت صاحب نجائز عمل کر سکتے ہیں تو لہذا تو یہ وسیلہ حص بھی نہیں ناجائز بھی نہیں تو باقی ان کی باتیں جو ان شاء اللہ آئندہ نشست میں ہوں گی مجھے آپ حضرات کا احساس ہے آپ کی تھکاوٹ ہے اگر ابھی میرے پاس دو کاغذ بھی کبھی میں لکھ ابتدا جس سے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بہرحال مجھے آپ کا احساس ہے اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ میری بات میں ذہن میں رہنی چاہیے تو اس لیے جو ہے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں پانی کا گلاس تو ایک صاحب تشریف لائے لوگوں نے کہا کہ جی میں احمد پر شہریت سے آیا ہوں اور مجھے آج آٹھ دن ہو گئے ہیں آئے میرے یہاں مکان میں غلطی ہیں اور وہ عثمانی کی وجہ سے متعلق ہو گئے ہیں اور پریشان رہتے ہیں تو ان کا فرمانا تھا کہ میرے والدین کو بند مر گئے اور میری بیوی کام گیا ہے اور بچے معلوم میں ہزار کے ہوں گے اور میں چاہتا ہوں بیوی کو چھوڑ وہ کمانے لگے تو میں نے سات آٹھ دن لگایا اس کو سمجھانے میں تو آخر کار یہ بات کیا بیوی کے لیے بڑا بات کرے گئے تو اگر آپ اجازت دیں جہاں ملاقات میں نے کرانی تھی اس جگہ تو ہو گئے ملاقات انہوں نے کرانی کی مجھے ہمارے قاضی صاحب اور برقرار ملازم جیسے ملازم ہیں وہ وہاں تو جائیں گے اگر آپ جان دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس شکریہ تو میری بات آتی ہے وہ لے آئے تو میں نے ان سے گزارش کی میری بات جو بریانی یعنی مسئلہ آپ کا ہوا میں ہوں انہوں نے کہا کہ بجائے کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنخواہ دار امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے سوال کے قائل نہیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم فرد نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دور مانگنا جس کو محبوب میں نے میرے بات کہنے کا لے تو پہلی بات ہے کہ میری آئے امام بہت تھوڑی قیمت کے بات کریں اب جو کہ امام ہے یہ اللہ قرآن مجیدوں کو سنا رہا ہے تو یہ آئے دن بیچنا ہے آرام سے سفا دیتا ہے میں نے ان سے بات آئی کی میں چہرے کو کہ جہاں اللہ روایت بنانے میں سونا بلا جیسے بلایا کہ سمنا خریدا یہ پہلوان جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں ورنہ قرآن بتا رہا ہے کہ پریرنا کیا ہے پریرنا ہے کہ وہ قرآن کی کی آزاد اور تقدیم کا ہیں اور اپنی سے بات بنا کر اس کو حضرات کی بات کہہ کر پیش کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں یہ وضاحت قرآن مجید کے اندر ہے لیکن آپ کو اب جو مفہوم آپ بیان بڑھوا رہے ہیں یہ مفہوم نہیں ہے یا آپ نے اپنی طرف سے بنائے وسلم سے یعنی دلانوں سے یا اولیات سے ماننا پوری لیتے ہیں یا نہیں اگر ہے تو آپ کا کیا فیصلہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جواب کسی کے ماننے جیسے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ کے جواب کسی سے مانگنے کو نہیں کہیں وسیلہ جو ہے وہ مانگنا اللہ سے ہے لیکن حوالہ دینا ہے کہ حوالہ دینا اور یہ حوالہ دینا بھی لازم نہیں کہ اگر کوئی آدمی وسیلہ نہیں کرتا تو کوئی گناہ گار نہیں اگر وسیلہ کرتا ہے تو یہ وسیلہ کرنا جائز ہے قرآن سے ثابت ہے نبی احسان السلام اپنی تعلیم سے ثابت ہے اور یہ وسیلہ کرنا خود اللہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے تو وسیلہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں بلکہ مانگنا اللہ سے ہے حوالہ دینا ہے کہ اللہ کہتے کہ اپنے کا بھی براکار سے تمہارے ہاتھ سے اور یہ میں نے آج کیا کہ یہ اپنا ہی نیک عمل ہے کہ اللہ سے نیک ورنوں سے محبت رکھنا یہ اپنا ہی عمل ہے اور اللہ کے نزدیک عمل محدود عمل ہے کہ اللہ کے مشکل محبت کی تو یہ جس کو عام طور سے آپ ذرا وسیلہ کر دیتے ہیں کہ وسیلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے بعد آپ جائیں اور اس پہ یہ بات آپ جا کر کہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے ہیں لہٰذا ان اختیارات دے کے آپ ہمیں دیں تو یہ وسیلہ جی یہ شک آپ کسی کے پاس جائیں اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے آپ کی سنتا ہے آپ ہمیں اللہ سے دے کر دیں یہ بھی شک تو وسیلہ اور شیخ میں فرق کرتے ہیں نکاح میں اور بغیر نکاح کے تعلق میں فرق کر دیا تو لہٰذا فرق سامنے رہے گا تو جو نکاح کے ساتھ رخصتی ہوگی اس پہ ولیمے کی دعوت ہوگی کوڑے بھی لگیں گے ہر جاری بھی ہوگی اور جو بغیر نکاح کے ہوگا اس پہ کوڑے بھی لگیں گے ہر جاری ہوگی یہ فرق سمجھے وسیلے اور کھیت میں فرق ہے وسیلہ اور بھی ہے کھیت اور بھی ہے تو عام طور پر وسیلہ جو ہے شرک کو کہہ دیا جاتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے تو تین تہائی فائنلی ہم کو چاہیے اپنے ہر فائن کو دوسرا تو میں نے ان کے بعد گزارش کی میں نے کہا دیے کہ آپ جس انداز سے ترجمہ کر رہے ہیں اس انداز سے ترجمہ کیا بنتا ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا جب ایک مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس نے پوچھا کہ اگر میں کیا کہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بازار کی چیز نہ کھائیں راشہ گراہ کے بازار کی چیزیں کھائیں تو ممانعت کھانے کی ہے یا بازار کی چیز کی کی ہے کہ بجائے کھانے کی ممانعت اگر کھانے کی ممانعت ہوتی تو ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ آپ کچھ نہ کھائیں لیکن یعنی ڈاکٹر صاحب نے بازار کی شرط جو ساتھ لگا دی تو معلوم ہوا کہ ممانعت کھانے کی نہیں بلکہ بازار کی ہے میں نے کہا جیسے آپ نے ترجمہ کیا اس ترجمے کے لحاظ سے معلوم یہ بنیں گے کیونکہ اگر دیکھنے کی ممانعت ہوتی تو اللہ ولا تشکروں بھی آ جاتی فرماتے ہیں سمن کلیان کی شرط نہ لگاتے جیسے کے بازار کی شرط نہ لگا کر تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عالم اکرام سے آپ کے تجمہ کے راستے میرا تجمہ یعنی آپ کے تجمے کے راستے وہی بنتے ہیں کہ عالم اکرام تم تھوڑی قیمت نہ لیا کرو زیادہ قیمت لیا کرو اور دوسرے لفظوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیرت دلائی ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں کے لیے تو تم بڑے بڑے معاوضے دیتے ہو اور بجائے کہ تمہاری نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے اس کو تم تھوڑی قیمت رکھے ہوئے ہو تو مجھے احساس دلایا یہ ایک مستقل موضوع ہے اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ تفصیلی ہوگی اور دوسری بات جو ثواب والی تھی دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو ثواب والی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا ثواب کے نہیں میں ان سے بات گزارش کی میں نے کہا کہ جو آدمی وفات پاتے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے کہنے لگے کہ جی وہ پڑھتے ہیں لیکن ہم ایمان والے کی پڑھتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو زیادہ پختہ دلیل ہے کہ ایمان والے کو فائدہ پہنچتا ہے اور جو ایمان والا نہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچنا تو جو مرتا ہے وہ جنازہ پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں اس کی زندگی میں پڑھتے ہیں یا مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد تو معلوم ہوا کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے مرنے والے کو فائدہ ہوا تو جب یہ نماز جانے ان کو فائدہ ہوا تو کی بانی ہے کہ دوسروں کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے میں نے ایک سوال ان سے کیا جو آزاد یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں یہ ایمان خالص مثالہ تھا خود پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر سیفٹر مسود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں نے کہا اس پہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے عربی کے لحاظ سے دو معنی بنتے ہیں ایک معنی بنتے ہیں خبر کے کہ اس وقت عالم برزخ میں ڈاکٹر صاحب سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یہ ہے غیر کی خبر اور عالم الغیر اللہ ہے تو جو دعویٰ کرے کہ میں خیر کی خیر کی خبر جانتا ہوں یہ تو شرک ہے آپ کے لحاظ سے تو لہٰذا اگر یہ مانی لیں گے تو یہ شرک بنے گا دوسرے معنی اس کے دعا کے ہیں کہ اللہ کہ ڈاکٹر صاحب پر رحمت نازل فرما تو آپ کے نزدیکوں سے مانی ہیں دونوں راجی دعا والے مانی ہیں تو میں نے کہا اجتماعی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا اگر نہیں پہنچے گا تو آپ نے لکھا کیوں وہ اور اگر لکھا ہے کہ استعمال فائدہ پہنچ جائے تو آپ ہمیں کیوں گمراہ کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں پہنچے جائے پھر مرنے والے سے لکھوانا چاہیے آپ ہمیں کیوں اگلی بات میں نے یہ کہی میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے نے جو بڑی فیک ہے اس کو پوری امت کو گمرے سے بچانے کی اس ادارے نہیں کوئی ایسا قرآن مجید کرنے والا شہر کیا ہے جس کا آپ مفت تقسیم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اشارے تو آپ تقسیم کرتے ہیں لیکن مکمل قرآن مجید کرنے والا وہ بھی آپ نے کہیں مفت تقسیم کیا ہو کیا آپ کرتے ہو کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ترجمے والا قرآن مجید ہے وہ آٹھ سو روپئے کا ہے انہوں نے آٹھ سو روپئے کا ہے تو میں نے کہا کہ چند آیتیں بیچنا تو حرام اور تھوڑے آیات کا مجموعہ بیچنا تو میں نے کہا کہ بات ہے کہنے لگا کہ یہ بات میرے دل میں بھی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اپنے بڑوں سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ کہ یہ یہ مجبوری مجبوری مجبوری ہے ہے کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے تو میں نے یہ بات گزارش کی میں نے کہا قرآن کا ترجمہ پڑھنا فرض عین ہے فرض عین نہیں یہ فرض کفایا ہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن جہاں فرض کے واقف پایا ہے مجبوری نہیں وہاں تو آپ مجبور ہیں اور نماز یہ تو فرض عین ہے اور فرض عین میں نے کہا اس سے بڑھ کے میری مجبوری ہو سکتی ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس جگہ تیرہ مسجدیں ہیں تیرہ مسجدوں میں ایک مسجد بھی نہیں جس کا امام تنخواہ دار نہ ہو اس سے بڑھ کے بھی کوئی مجبوری ہو سکتی اب میں کیا کروں نماز چھوڑ تو لہٰذا اس سے بڑھ کے مجبوری ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ فرض نماز کے بعد ہاتھ کے دعا مانگنے کا ثبوت دکھائیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے پاس تو کل لڑکے بیٹھے تھے میں نے کہا یہ لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہیں اس لڑکے کا نام ہے فراز میں کہتا ہوں کہ سب اپنی جگہ سے بیٹھے رہیں فراز صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو آپ اس سے کہتے ہیں کیوں کیوں اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کھڑا ہوا کہ حضرت نے میرا نام تو نہیں لیا تو کھڑا سے بیٹھا رہے تو اس لیے میں اس کے کھڑا ہو گیا تو آپ اس کو کہہ جاؤ تو فرمانے لگے کہ میں اس سے کہوں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ سب بیٹھے رہیں کیونکہ تو سب بھی شامل ہیں اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ سب بیٹھے رہے ہیں فراغ کے سوا پھر تو یہاں خاص تھا تو کھڑا ہو جاتا میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے کہا اسی بات سے میں کہتا ہوں مجھے اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتا اگر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ منع ہوتا تو بھائی حدیث یوں ہوتی اگر فرما دے کہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا فرض نماز کے سوا تو لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ الفاظ نماز کے سوا والی حدیث ہمیں دکھا دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کہاں یہ مسئلہ یوں ہے کہ نہیں دکھا سکتے تو آپ یہ مسئلہ اس قاعدے کو یہ اعتراض ماننا چاہیے تو باہر اگر عقل کا استعمال کیا جائے تو بات جو ہے وہ آسانی سے ہو جا سکتی ہے اگر پردھان یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی مشرق ہے اور اس کا شیخ مکمل طور پہ واضح ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ شرک ہے یعنی غیر اللہ سے مانگنا جو پہلے سوال میں کیا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا اس کو پکارنا اگر یہ شرک ہے تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا ان کے جنازے ہیں کیا ان مشرقین کو بیٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ کافر ہیں تو واضح بات ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ شرک کرنے والے ایسا وہی معاملہ ہوگا کہ شرک والے کے پاس معاملے کیے جاتے ہیں لیکن یہ فیصلہ میں اور آپ ہی کریں گے یہ واضح میں نبی علیہ السلام کے اشارے گرانے کے مطابق اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہے گا دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوگا ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہو اس کے بارے میں اور وہ کافی نہ ہو اور میں اس کو کہہ دوں تو دونوں میں سے ایک کافی ضروری ہے تو میں کافی ہو جاؤں گا تو اس لیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کافی ہونا یہ بات ہے اور بات کے لیے قریب بھی چاہیے تو قطب ثبوت ہو قدیم ثبوت پیش کیا جائے کسی عالم دین مسلم نوکری کے سامنے اور وہ مسلم نوکری اس قدیم ثبوت کی روشنی میں شریف ذات کے پورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ مشرق ہے یا مشرق نہیں بیٹا وہ یہ فیصلہ فرمائیں پھر اس کے مطابق کوئی اس کے ساتھ کیا جائے کیا قرآن کا سمجھنا فرض عین نہیں قرآن مجید کا ترجمہ پورا پڑھنا اگر فرض عین ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہو جانے لے فرمایا فرمایا تو میرے آپ کے جانے سے نہیں ہوگا بات تو وہ ہے کہ تو حکم اللہ نے دیا کہ اللہ نے کہیں یہ بتایا ہو کہ پڑھائی میں بھی ہاں یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ٹھیک ہے تو یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ حتى تفهموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون فرمایا تفهموا ما تقولون فرمایا کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ بھی تمہیں آنا چاہیے اللہ نے فرمایا بلکہ تمہیں معلوم ہو تو سر فاتحہ پڑھ رہے ہو پھر اجلاس پڑھ رہے ہو یا احتجاج پڑھ رہے ہو یا سب پڑھ رہے پڑھ رہے ہو ماں کا بولوں کے معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں معلوم ہو تاڑے تو ماں کا بولوں کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم اس وقت کیا چیز پڑھ رہے ہو یہ بھی فرمایا حضرت کا معلوم ماں کا بولوں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ترجمہ سمجھنا سیکھنا یہ فرض اہم نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں ہر آدمی نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے ہر آدمی نہ انجینئر بن سکتا ہے نہ ہر آدمی عالم بن سکتا ہے اگر سارے کے سارے عالم بن جائیں تو ڈاکٹر انجینئر اور تاجر کون ہوں گے اگر سارے کے سارے جو ہیں وہ تعلیم بن جائیں تو دوسرے کام کرنے والے کون ہوں گے کے صوبہ اللہ تبارک وطالعہ نے بات فرمائی کہ سب جو ہے دین کا فام حاصل نہ کریں یہ رفق کرو کہ دین میں سمایا جب کچھ لوگ دین کا فام حاصل کریں اور بس دوسروں کو سمجھا دیا کریں ان کو ڈرا دیا کریں یہ بھی ان کو ترجمہ پڑھا دیا کریں بلکہ پڑھنے والے چند ایک ہوں گے اور دوسروں کو دین کی بات پہنچا دیں گے اور دوسرے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں گے لہٰذا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ سارے نہیں کچھ قرآن مجید کا فام سیکھیں سارے جہاد میں نہیں نکلیں کوئی جہاد کے اندر نہیں کیا جہاز بھی فرض کفایا اور اسی طریقے سے قرآن کا سمجھ جائے کہ فرض کفایا اللهم صل على محمد على محمد وعلى محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على يا حي يا قديم من اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره اللهم انك ولي المؤمنين والمجاهدين اللهم ربنا تقبلنا وما تقبل اصحابا من صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من خير ما سألني نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويعوذ بك من شر واستعاذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف خاطر الشيخ يا کہ نہیں کیا آپ کے دماغ میں گندو کھاتے ہیں نہیں یہ ایک جنرل ہوتی ہے کہ افراد تفرم قرآن کہ کیا تم قرآن سے غور نہیں کرتے استعمال یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی غور کرے گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے آگے سمجھا لیا کہ جو بات تمہارے سامنے پیش آئے اس کو پیش کرو نبی علیہ السلام کے سامنے یا حضرت کے بعد ہم کے سامنے لالم اور لگین جسم بٹو رہو بھی ہوں تاکہ جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تمہیں اس کا نتیجہ بدلا دیں اور آدمی تسلیم نہیں جا سکتا تو یہ جو غورفی کے سمجھانے کی صلاحیت کے اعتبار سے ہے پہلے غورفی کے والی صلاحیت پیدا کریں اس کے بعد چلا غورفی سے کریں تو صلاحیت ہر ایک میں ہوتی نہیں جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے بھی ایک سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے وہ شہری پردہ کرتی ہے اور اس کا پہنوئی اس کے پردے پر احتیاط کرتے ہیں اور کسی بنا پر اپنی بیوی کو پہن چلی ملنے دیتا اب وہ کیا کہے بیوی خاون کا کہنا مان کر بہن سے نہیں مل گئی کیا وہ صحیح کر رہی ہے لیکن غلط یہ ہے کہ پہنوئی کو چاہیے کہ وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے یہ شہری پرچن ہے یہ بھارت کی ہے یہ بھارت اور بات کی محافظ کرنے سے دشتا کی باقی نہیں رہتا انسان کا ایمان کی بات نہیں رہتا میں پتہ نہیں رہتا وہی پتے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی کر جا رہے اور کسی دوسری کا رکھا میں رہتی ہے تو بار اس میں امکان اس بات کم ہوتی تو اس لیے گہری صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں احتیاط کریں اور باقی ہے کہ یہ آزمائش میں آتی ہے جو شہری پڑھتا بیٹی پڑھے گی اس کو چاہیے وہ اس پہ استقامت استعمال ہے اللہ سے دعا کرتی ہے تو ان شاء اللہ امید ہے کہ ان کے بہنوں کو آج بھی تو کل اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور ان شاء اللہ کر دیجیے ان کا آپشن دور ہو جائیں گی اور اللہ جنہوں کو پھیلنے والے ہیں اللہ سے دعا کریں پھر انتقامت کو احساس کریں انتقامت کریں بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے یہ بات کرنا چاہیے ایمان والوں کی عورتوں سے یہ بات کرنا چاہیے کہ جو دل بات ہے عربی زبان میں ایک چادر کو خمار کہتے ہیں ایک چادر کو دلباغ کہتے ہیں چادر کو دلباغ کہتے ہیں ایک چادر کو خمار کہتے ہیں خمار اس چادر کو کہتے ہیں جس سے آدھا اوپر والا ڈھانپا جائے یہ تو عرب کے رواج نے کہا کہ یہ گھر کے اندر یہ استعمال کا استعمال کر دیں جیسے ہمارے یہاں جو بچہ ہے کورنی اور باپ کو چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک کو لیے جس کے رواج بھی چھوٹ ہے یہ جلباب ہے جس کی جگہ ہمارے یہاں کرتے نہیں ہیں اب جب وہ جلباب اور کر نکلتی کی بات تو وہ چیک کا نہیں کروا تو اللہ تبار وزارہ نے حکم دیا کہ یوتھ لینا لینا من جلادی لینا کہ اپنی اس بات کو یہ تو تمہاری بڑی چاد ہے اس کو گھومٹ کی طرح سے آگے رکھتا ہوں جو لینا آگے لینا گھومٹ کی طرح آگے رکھتا ہو گھومٹ کا آگے رکھتے ہیں تو اسے بھی چھپا چھپائیں گے تو لہٰذا چہرے چھپانے کا خود پرانی مجید میں موجود ہے اور پھر خود نبی پاک وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے حضرات حضرات مظاہرات یہ جہر کے بغیر ہے اور حج موقع پہ جب اس کا تشریف دے گئے رضاعت کا اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئی ہوتی تھیں اور کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس اسلام میں اگر کوئی آہٹ ہوتی تھی وہاں کوئی تو اگر پیٹ پھیل دیتے تھے تو پیٹ پھیلتے تھے کیسی چھپانے کے لیے چہرہ چھپانے کے لیے نبی نبی علیہ السلام وسلام کے پاس حضرت حضرت حضرت حضرت کی دو بیٹھی ہوئی تھی نے ہے ہے کہ عبداللہ مقبول ہیں وہ حضرت حضرت کی آواز سنی ان کو معلوم نہیں تھا کا کون بیٹھے ہوئے ہیں تو تو تشریف تشریف تشریف لائیں لائیں اور جب اسلام نے فرمایا دونوں بیویوں سے کہ کم پتلے کے پیچھے چلی جاؤ جو لباس میں پہنا ہوا تھا کیا چیز جی ان کی نظر آ رہی تھی چہرہ اللہ کے پھٹے کے پیچھے چلے گا تو اس میں اگلی بات پہنچی ہے اور کون سے خاص طور سے کافی ہو رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے جیسے نامینا ہے پھر کو کیا نظر آئے گا نہیں ہمیں جانتا ہے نہ پہچانا خاموش ہو کر بیٹھیں گے پھر اس کو کیا پتہ چلے گا اگر میں بنوائے کہ یہ نابینا ہے تو مجھے نابینا نہیں ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر بہن کا چہرہ بھائی بھی نہیں دے سکتا عورت بھی نہیں دے سکتی تو لہٰذا جب نہیں دے سکتی تو حضرت نے یہی پڑھایا کہ سردہ لاؤ میں آپ کے مختون کے آگے کرتا ہوں یہی کرنا تو میں تم پردے کے پیچھے چلی گیا تو معلوم ہوا کہ چہرہ عورتیں چھپائیں گی تو ان لیے چھپائیں گی یہ سکھ کے ساتھ وضو ہوتا ہے کہ نہیں ایک ایک بار دین رکھیے کہ ایسی چکناک ہے یا ایسی چکانک ہے جس سے پانی نیچے نہیں پہنچتا تو دینے پڑے اگر ایسی ہے کہ جس سے پانی نیچے پہنچتا ہے تو ضرور ہو جائے گا اور جو ایسی چکناک ایسی ہے کہ جس سے پانی پہنچنے میں امکان ہے کہ نہ پہنچے اس لیے جس لیے لگائیں اگر لگانا چاہیں تو اس کرنے کے بعد لگائیں تاکہ پرانچے کی جلدی دشا کر شدہ کی جو کیا نہیں لیکن زمین کا جگہ کے بارے میں یہ فائدہ ہے اگر کوئی چیز ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں لے اگر پیشاب ہے تو آپ اس کو تین بار لیں گے اور تین بار اس کو زمین ہے ہے فرق تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ نفاق ہو گئی تو آپ اس سے پانی بڑھا دیں گے تو جگہ خشک ہو جائے گی اگر پانی نہ بھی بڑھائے کہ ایک ناظر دینے رکھیں کہ جو زمین اگر زمین ناپاک ہو گئی اور وہ ناپاکی اس کے خشک ہو جائے اس کا اثر ختم ہو جائے زمین ویسے بھی پاک ہو جائے تو لیکن اس کا جرم نہیں کر سکتے اس کو دھوئیں آپ پانی بھاگیں اس کو دھوئیں اس کے بعد اگر وہ خشک ہو جائے تو آپ اس پہ جرم بھی پکا سکتے ہیں ویسے بھی پاک ہے اس کا جرم نہیں کر سکتے دوسری نشیب سے ان شاء اللہ بعد میں اعلان کریں گے دوسری نشیب ہوگی کیونکہ بہت ساری باتیں باقی ہیں تو ان